یہ حضرت والا کے اشعار ہیں حضرت والا فرماتے ہیں ہمارے موجودہ شیخ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت میر صاحب سارمت اللہ فرماتے تھے کہ بھائی کم از کم یہ حسرت تو کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں آپ نے بھی کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم لوگ ہیں تو اس قابل نہیں یہ والے اشعار پڑھنے کے بھی اور سمجھنے کے بھی مگر ایک حسرت تو کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں تو حسرت پہ اشعار انشاءاللہ کا فضل بھی ہو جائے گا ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں یعنی عقل سے نہ سوچوں شریعت کو غالب رکھوں عقل کچھ بھی کہتی رہے اور شریعت جو کہے گی اس کو غالب رکھوں گا طبیعت پر شریعت طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھوں گا ہوش کے میرے پرزے اڑا دے مطلب یہ نہیں کہ پاگل ہو جائے مطلب یہ کہ بس اللہ کے عشق میں میں پا بجولا پیر سر پہ رکھ کے بھاگوں چاہے کوئی بھی کیفیت ہو مجھے چلنا ہے عبادت میں سستی آ رہی ہے چستی دکھانی ہے گناہ سے بچنے میں سستی آ رہی ہے سستی دکھانی ہے گناہ ہو جائے توبہ کر لینا اس میں کیا مشکل اتنا آسان تصوف اتنا آسان اللہ کا راستہ تو عارف باللہ شیخ الحجم میرے شیخ اول میرے محسن اول مجدد زمانہ صبریز دورہ شیخ ثانی شیخ عبدالقائے جیلانی کیا کیا نہیں تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ قلم بند فرمائے میرے شیخ ثانی قلندر زمانہ اور خسرو زمانہ حضرت والا سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب مال جب ہمیں مل رہے قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامرکات مالیہ میرے موجودہ محسن اعظم کے سب کے یہ سب مال مل رہا ہے ہم لوگوں کو کٹ آؤٹ کیونکہ شیخ چلے آتا ہے دنیا سے قبر سے فیض مل سکتا ہے اسلانی ہو سکتا ہے زندہ شیخ سے اصلاح ہوگی اب جو بھی فیض کٹ آؤٹ آ رہا ہے وہ موجودہ شیخ کا ہے تو ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے باتیں بہت ہی اونچی ہیں یعنی اولیا صدیقین والی ہیں مگر ہم حسرت رکھ سکتے ہیں <laughs> یہ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دیں یعنی اپنی محبت کے جلووں سے پردہ اٹھا دیں یا پردے کو ہی جلوہ بنا دیں یعنی اللہ تیرا جلوہ چاہیے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جان رہے یا نہ رہے پونے تمنا کر کے دکھاؤں گا اور شیخ کے سب کے یا تو جلوے سے پردہ اس پہ حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے اشار پڑے گئے تھے یہ فقیر بھی وہاں حاضر تھا تو رمضان صاحب یہ اشار پڑھ رہے تھے حضرت والا بہت اس طرح کر کے کر کے رو رہے تھے میرے بچوں کی طرح ان اشار پہ وہ ٹیپ ہے میرے پاس یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنو بنا دے سبحان اللہ یہ اللہ کا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اللہ والوں کا عاشق بنا دے مجنو بنا دے مجنو دیکھتا نہیں تھا کہ لیلا کیا کہہ رہی ہے بس وہ بولیے کہ بھائی میں اندر بیٹھی ہوں تم میری گلی کے چکر لگاتے رہو اور تم جو ہے میرے کتے کے غلام بن جاؤ تو وہ جو بھی کہہ رہی ہے بس وہ پاگل ہو رہا ہے اس طرح اللہ کے بھی پاگل ہوتے ہیں حضرت سماتے ہیں ہم تو پاگل ہیں بھائی <laughs> یہاں پاگلوں کی بات کی جائے تم سمجھ میں نہیں آتی جاؤ کسی اور شیخ کے پاس جاؤ حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنو بنا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے آمین اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے دیوانہ جو ہوتا ہے دنیا مخلوق کا خاندان پوری دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ بس اللہ کا عاشق ہوتا ہے اور اللہ کا عاشق کسی عاشق کے صدقے کے بنتا ہے اب آگے فرما رہے ہیں اشک میں خون دل دل بھی ملا دے کا خون اصل میں اللہ والوں کا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کو نہیں ہوتا وہ جلد فرماتے بنا ہوا ہے دل بنا ہوا ہے اس میں سے خون بہ رہا ہے کبھی خون کا دل کر کے تو دیکھیں صبر تسلیم و رضا برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا لڑکوں سے بچنا لڑکیوں سے بچنا اشک میں خون دل بھی ملا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے سوز دل کا اب دکھا دے سوز دل کا سر اب دکھا دے یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس ہی کو گلشن بنا دے یا قفس ہی کو گلشن بنا دے قفس کہتے ہیں پنجرے کو جو ہم لوگ پنجرے میں بند کر دیتے ہیں چڑیا کو کبوتر کو کرتا رہتا ہے مجھے بھائی باہر جانا ہے کفت یعنی پنجرے میں یا تو پنجرے سے مجھ کو دے رہا کر دیں یا ہی کو گلشن بنا دے مطلب یہ کہ دنیا ہی کو گلشن بنا دے اسے دنیا میں رہتے کانٹوں میں رہتے ہوئے میں میری دنیا بھی جنت والی بن جائے جنت کی خوشبو میرے دل کو آنے لگے جو گناہوں سے بچتا ہے تقوا سے رہتا ہے دنیا کچھ بھی کرتے رہے ہمیں سننا تو شریعت پہ جمع رہنا ہے یا کفت سے مجھے اب رہا کر یا قفص ہی کو گلشن بنا دیں آ کے حسن دو عالم زمین پر آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے ظلمت دہر کو جگمگا دے دل کی حسرت سے ہو دل نہ مزتر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مزتر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مزتر جام تسلی میں کامل پلا دے جام تسلی میں کامل پلا دے سبحان اللہ حسرتوں کا خون کر کے بھی دل پریشان نہ ہو اللہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ آپ نے حرام جو لڑکوں کو دیکھنے کو کیا لڑکیوں کو دیکھنے کو جو حرام فرمایا جو آپ نے حکم دیا کہ صبر میں صبر کرو تین قسم کا تو میں تمہیں مل جاؤں گا چوتھا سرزبار فرمایا چہرے سے ہی پتہ نہ چلے چوتھی تفسیر صبر کی تینوں پہ عمل کرو عبادات پر صبر گناہوں سے بچنے میں صبر اور کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں شکایت نہ کریں کہ راضی بر اظہ رہے تو یہ میں راضی بر اظہر ہوں ایسا تسلیم کامل یہ اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کو ہر حال میں راضی رضا رہتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں پھر اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ میں راضی ہوں آپ نے یقیناً یہ مصیبت میرے فائدے ہی کے لیے بھیجی ہے جو مجھے مصیبت لگ رہی ہے مگر جو گناہ ہو جائے اس میں تسلیم کامل نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں برفر قضا ہو گئی یا کوئی اور گناہ ہو گیا اب بھائی یہ تو قسمت میں لکھا تھا یہ نفس کی خباصت ہے نفس نے گناہ کروایا نفسانی غالب ہے پھر فرماتے ہیں بہت ہی پیارا شعر ہے سمجھنے کے لیے اس کو بہت حضرت ہمارے موجودہ شیخ کو شاید یہ سمجھ میں آئے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خوں دے عشق اب تو میرا خوں دے اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق جو ہے وہ چھپا نہیں رہ سکتا وہ چھپا چھپ جاتا ہے بھلے وہ بیان نہ بھی کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اللہ کا عشق جس کے سینے میں آتا ہے حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہمارے موجودہ شیخ بھی فرمایا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے کم دیکھیں اور تینوں مشاعر ماشاء اللہ خاص بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں اور مخلوق کی بھی پرواہ ہر کسی کا دل رکھنا اس کا خیال رکھنا وہاں مرید کی بات ہے مرید کو تربیت کے لیے تو ہر وقت کلاس لی جاتی ہے <laughs> خدا آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ آپس میں پیر بھائیوں کی فدا کاریاں یہ بھی ہونی چاہیے آپس میں <clears throat> جو نیک عورتیں ملتی ہیں آپس میں ان کو بھی چاہیے آپس میں فدا کاری سے رہیں ایک دوسرے کی قیمتیں برائیاں نہ کریں اپنے ایمو پہ نظر رکھیں سامنے والوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں تو بہرحال جس کو عشق کا سمندر مل جائے گا باتیں کرنا آسان ہے مائک پر ممبر سے اللہ ہمیں نصیب بھی فرمائے تو وہ ہر وقت جائز ناجائز کا غم گناہوں سے بچنے کا غم سنت پہ چلنے کا غم رکھے گا رحمدوم رسول کریم اصل چیز جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے بس اور کچھ نہیں چاہیے جس کو یہ چیز مل گئی اتباع سنت کا اہتمام اس کو بہت کچھ مل گیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہر ہفتے بتائی جاتی ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا کسی وقت اللہ تعالیٰ جز فرما لیں گے اور اتباع سنت کی توفیق دے دیں گے بس بیڑا پار ہو جائے گا قرآن شریف کی ہے فت طبی ہونی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر دو گے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نقل کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے رات کو سنتوں سونے کی سنتوں کا اہتمام کر کے سوئیں سنت کی برکت سے آرام سے فجر میں اٹھ جائیں گے چھ پانچ پر ہو رہی ہے فجر ایسے غفلت میں سوتے ہیں 嗯。 موت اور اس کے بعد کی سنتیں جب معلوم ہونے لگے موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں یعنی کلمہ پڑھنے لگیں جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھ لے اللہ مخصل و والحقنی وحقنی برفیقل اے اللہ مجھ کو بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے اور جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھ لے اللہ آئینی اللہ غمرات الموت و سکارات الموت یہ حضرت والا نے ہم کو سکھائی تھی بغیر آواز نہیں آ رہی وہاں جا تو اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما اور جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا انا الیہ اللہ اللہ حاجر فی مصیبتی وخلوف لی خیرم منہا بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہیں اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے اور جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑے بسم اللہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنکھا ہلکا کر دیں اور میت کو قبر میں سیدھی کروٹ پر اس طرح اٹانا چاہیے کہ پورا سینہ جو ہے کعبے کی طرف ہو اور پیٹھ کو قبر کی دیوار سے لگا دے آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت سیدھا لیٹا ہوا ہے صرف منہ کعبے کی طرف کر دیا اور سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے یہ بالکل خلاف سنت ہے اس لیے میت کو لٹائیں جیسے کل ہوا تھا تو ان بتاؤں گا پھر وہ جو لٹانے والا وہی کمر پورے باڈی کو ہی جسم کو ہی اس طرح رکھ دے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے بعد میں جب لٹا دیے پھر مشکل ہوتا ہے اٹھا کے دوبارہ رکھنا میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مصنون ہے آس پڑوس پڑوسی کے لوگ یا رشتہ دار وغیرہ کھانا بھجوا دیں کیونکہ وہ تو غم میں مبتلا ہے خصوصاً اگر کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے تو کھانا دینا ان کو مصنون ہے اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز ہی نہیں حیدرآباد کے لوگ آئے ہوئے حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے وہیں کھا رہے ہیں کھانا کھانے آیا ہو یا تعزیت کے لیے آئے ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہیں جو موجود ہو دے دیا جائے ہاں گھر کے چولہے پہ جو بنا ہوا ہے آس پاس کے جتنے صبح سے لوگ آئے ہوئے مسافر ہیں وہ کھا سکتے ہیں جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ سے ممکن نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مصنوع ہے دفن کر دیا سب قبر تیار ہو گئی قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مصنون ہے اس میں بہت ساری باتیں اس میں یہ کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لیں اور اگر وہاں اہل رسومات وغیرہ موجود ہوں اور کوئی دینی خادم وہاں موجود ہو تو قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کروا سکتے ہیں لیکن نماز جنازہ پڑھتے ہی دعا کروانا یا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا جائز نہیں تو الحمد للہ جب کل میری نانی کا انتقال ہوا تو لوگ فوراً نکلے والدہ کی بہت حالت نازک تھی کیونکہ ان کی امی کا انتقال ہوا نا وہ تو زیادہ تھی بس ان کی حالت پھر حضرت والا کی کتاب جو ہے میں لے کر بھی آیا ہوں بڑی زبردست بہت عرصے بعد دوبارہ پڑھی میرے دل کو بھی تسلی ہوئی کہ نانی بڑی شفقت والی تھی ہر سفر میں تقریباً ملنے جاتا تھا ان سے تسلیم اور یہ حضرت والی ہے تلقین صبر جمیل برائے حصول رضا بالقضا رب جلیل پوری کتاب جو ہے میں نے گاڑی میں پڑھ کے سنائی والدہ کو تو ان کو بڑے تسلی رہی عجیب عجیب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں پہلی دفعہ اس میں پڑھی اور پورے راستے پڑھتا ہوا گیا تو والدہ کو بڑا سکون ملا اس میں یہ ان شاء اللہ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو یہ بات اس دفعہ ہر دفعہ میں عرض کروں گا ان شاء اللہ کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہوئے تو اس علاقے میں کون ایسی نیک خاتون ہے جس کو کفن دفن کرنا آتا ہے ورنہ دوسرے اہل رسومات کی پہنچ جاتی ہیں وہ کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں <laughs> وہ سینے پہ لکھ رہی ہیں یا غوث پاک پیر فلاں کے مرید <laughs> وہ سینے پہ لکھ رہی ہیں مدینہ لکھ رہی ہیں پورا یوں کر کے <laughs> میں بہشتی زیور کے مسائل دیکھے میں اپنے ساتھ بہشتی زیور بھی لے کے گیا تھا اور احکام میت کتاب ہے ہمارے بزرگوں کی ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ غالباً کتاب ہے وہ اپنے گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ جب گھر میں انتقال ہو جائے کسی وقت کسی کا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ضروری نہیں کہ سفید داڑھی والے کا ہی ہو ابھی آپ بتا رہے ہیں بچی کا انتقال ہو گیا جوان کا انتقال ہو گیا کسی وقت کسی کا بھی موت تو سب کو آنی ہے بوڑھی عمر کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو دو دو سگنل مل چکے ہیں پھر بھی آپ ایسے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں دو دفعہ موت کے منہ سے نکل چکے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو بہرحال تو گھر میں ایک والدہ نے کسی کو بتایا وہ کمال جو ہے بہشتی دیور پوری لے کر آیا کتاب <laughs> پورے عورتوں میں بات مشہور ہو گئی کہ وہ بات ہو گئی کہ کہ کمال جو ہے شریف لے کر آیا وہ بہشتی دیور کے مشکات ان کے ذہن سے نکلنے لگا <laughs> عجیب عجیب بالکل ہی حیدرآباد کے اندر تو بہت ہی زیادہ جہالت ہے باقی ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے گھروں کے اندر کتابیں پہنچانی چاہیے مفتی عبدالرسکروی صاحب کی تاکہ پتہ چلے گا بھی دینی علم کیا چیز ہے کتنی بڑی نعمت ہے بہرحال وہ خاتون آ گئی انہیں عجیب عجیب کی پھر مغل صاحب آ گئے تھے ان کی اہلیہ ماشاء اللہ ان کو بھی پتا ہے کفن دفن کا تھوڑا بہت بہرحال کچھ ہوا کفن دفن کا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اب جو انتظام تھا جو نانا کا تعلق تھوڑا اہل رسومات کی طرف سے ہے تو انتظام تھا وہ ایک مینارہ مسجد میں تھا وہ تو سارے اہل رسومات کی مسجد ہے پھر والدہ نے کہا کہ بھائی کمال ہم بات کر لیتے نانا سے کہ اگر تم جماعت جنازہ پڑھا دو میں نے کہا تو بہت اچھا ہو جائے گا <laughs> تو الحمد پھر اہل رسومات کی اتنی بڑی مسجد حیدرآباد کی بڑی مشہور مسجد ہے ایک مینارا مسجد لال والی آپ نے بھی دیکھی ہوگی چھ نمبر میں ہے تو وہاں پہ اس فقیر نے نماز جنازہ پڑھائی تو بہت اچھا رہا تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو بلا لیا تھا جنازہ میں ضرور آنا کیونکہ وہاں اہل رسومات والے ہوتے ہیں ابھی لکھا ہے جنازے کے فوراً بعد آ کے دعا شروع کروا دیتے ہیں میں نے کہا فوراً اپنی وہ جنازے کو اٹھا لینا تاکہ کوئی دعا کرنے آئے نہیں اس وقت اس کے بعد جنازہ پڑھایا پھر الحمد للہ نو نمبر قبرستان گئے سنت کے مطابق دفنایا آگے آگے میں ہی تھا اللہ کا شکر ہے تاکہ وہ کوئی ورنہ بریلی لوگ آ کے آزان دینا شروع کر دیں قبر میں گھس جائیں گے <laughs> اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں بہرحال ان کو حقیقی سمجھنا چاہیے اہل رسومات ہیں عشق میں تھوڑا آگے بڑھ گئے کسی وقت بھی اللہ ان کو فرما سنبھالے مگر بدعت ایسا ایسی گناہ ہے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کچھ ہماری بھی کوتاہی میں مولانا فیاض الرحمان سے مستقل رابطے میں تھا گھر والی مجھ سے پوچھ رہی تھی میں مولانا فیاض صاحب سے پوچھ رہا تھا حضرت والا سفر پہ تھے جہاز میں تھے یا وہاں لاہور پہنچ گئے تھے ماشاء اللہ تشریف میرا بھی پورا لاہور کا رہا تھا رات دو بجے تک ہم پریشان استخارہ ہوتا رہا مشورہ مصباح بھائی سے بات ہوتی رہی حضرت کے ساتھ جہاز میں جانے کا رہا تھا مگر پھر رات کو ایک اور خبر آ گئی رات بھر سو بھی نہیں سکے تھے اس وقت بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ جب ایسے موقع آ جائیں انسان کوئی رات میں کوئی مصروف رہا ایک دم سے انتقال کی خبر آ گئی پھر صبح جانا پڑی گیا اس میں اپنے اخلاق خراب نہیں کرنے بس اپنے دماغ کو ذرا کنٹرول رکھنا ہے <laughs> یہ بڑا بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے اتنگ کر رہے ہیں اس طرح آپ سے باہر ہونے کی ضرورت کیا ہے اخلاق خراب کر کے کیا مل جائے گا ارے رات بھر جاگے ہوں کچھ بھی ہوں اور نمازوں کا اہتمام رکھنا ہے ایسے موقعوں پہ تو بہرحال پھر ہم لوگ جنازہ سنت کے مطابق دفنایا جیسا بھی لکھا تھا پورے پیٹ جو ہے نانی کی ہم نے وہ قبلہ رخ کر دی ماموں اور ماشاء اللہ اس کا بڑا اہتمام رہا جب عورت کو قبر میں اتارے تو چادر رکھ دیا کرے تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں رکھی گئی ورنہ ایسا ہوتا نہیں تھا آج پہلی دفعہ دفعہ ہوا ہمارے خاندان میں لوگ چادر نوجوانوں نے چادریں پکڑ لی نانی کو آرام سے قبر میں اتارا صرف محرم ہی قبر میں اترے اور اس کے بعد قبلہ رخ ان کو کر دیا بسم اللہ ہی والا ملنا تھی رسول اللہ پڑی بھی سب نے مٹی ڈالی پھر کہا کہ آپ دعا کروا دیں بہتر یہی ہے مولانا فیاض الرحمان سے میں نے پوچھا فیاض مولانا فیاض صاحب نا فیاض الرحمان خالی مولانا فیاض ہے ہیں کیا نام ہے ارے اپنے گرفا والے فیاض صاحب ہوش میں نہیں ہو گیا فیاض صاحب سے غرفہ کے نمبر پہ ملا کے ان سے رابطہ کرتا رہا کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کو مسئلے مسائل یاد بھی ہوتے تو بھول بھی جاتا ہے وہ غم کتنی کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے چہرہ اچھا اس میں ایک بات خیال رکھنی ہے کہ جہاں ہمارا اختیار نہ چلتا ہوں ایک تو گھر کا بڑا ہے وہ تو اپنے اختیار سے سنت کے مطابق سب کروائے اب یہاں تو میرا اختیار نہیں تھا میں تو ان کا نوازا ہوں مگر جتنا ہمارے اختیار میں تھا پھر انہوں نے آخر میں بڑا بنا دیا مطلب اس لحاظ سے بھی آپ سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے رہے آپ کا اللہ علیہ سے تعلق ہے تو آپ آگے آ جائیں اس میں بڑی آسانی رہی آخر میں پھر انہوں نے کور کے اوپر پھول چڑھا دیے اب اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے پورے اہل رسومات کھڑے ہوئے ورنہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا فتنے سے بچنے اچھا بھائی چڑھانے دو خوشبو تو آئے گی نہیں خوشبو تو قبر کے اندر پھول کی خوشبو تھوڑی جانے والی <laughs> مگر وہ صحیح نہیں ہے قبر کے اوپر پھول چڑھانا اس وقت کافی بداد ہی پتہ چلی پھر ایک ٹہنی لا کے گاڑ دی <laughs> مگر میں نے بیچ دی اور پڑھا ہوا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں مگر اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے اس کے بیش اور میں پورے مسئلے لگے ہوئے تھے کہ ٹہنی لا کے گاڑ دی وہ درخت لگا دیا کوئی اس طرح کونے پہ کر کے وہ کر سکتے ہیں اسے گنجائش ہے مگر اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے تو قبر کتنی ہونی چاہیے اس کی جو ہے کتنی وہ ایک کتنی اس میں لکھا ہوا تھا ڈیڑھ بالش ہونی چاہیے تو بہرحال وہ سب سنت کے مطابق مولانا زائد کھڑے ہوئے تھے ان سے ہی پوچھتا رہا میں میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ان کو عالم ہے ماشاء اللہ تو اپنے ساتھ اس وقت ایسے شخص کو رکھنا چاہیے جو مسئلے مسائل جانتا ہو تو اس لیے جب گھر کے اندر جب ہم لوگ پہلے سے رابطے میں رہیں کہ گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے اور ہمارا اختیار ہو تو ایسی عالمہ کا ہمیں پتا ہو عالمہ ضروری نہیں ہے ایسی عورت کا پتا ہو جو اہل حق میں سے ہو اور کفن دفن جانتی ہو تاکہ اس کو فون کر کے بلا لیں بولے اہل رسومات والی فوراً پہنچ جاتی ہیں اور ایسے مرد کا بھی پتا ہو غرفہ میں تو ہیں ایسے ماشاء اللہ حضرت فوراً بھیج دیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ انتقال کے وقت ہر غسل کا کیسے دینا چاہیے غسل کا کفن کا کیسا اہتمام خواتین کو پانچ کپڑوں میں کفن دینا ہے تو بہرحال وہ مسائل میں بڑھ گیا تھا پھر باقی کچھ نہیں آئے تو ایسے موقعوں پہ ضرور علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے اگر کوئی بالکل ہی ایسا گھر ہے جس میں علم کی کوئی روشنی بھی نہیں ہے تو علماء کا نمبر تو رکھے اپنے پاس تاکہ اس سے آسانی رہتی ہے فون کر کر کے پوچھتا رہے اور مفتی صاحب کو پہلے سے بچا دے آج ہمارے انتقال ہوا ہے تو ذرا میں آپ کو بار بار فون کروں گا <laughs> تاکہ آپ مجھے بتاتے رہیں اس سے بڑی آسانیاں رہتی ہیں پھر قبلہ رخ ہو کے الحمد دعا میں سب سے میں قبلہ رخ ہو جائیں اور سب تینوں کل پڑھ کے نانی کو ثواب کر دیں کیونکہ اب مرنے کے بعد تو کوئی کچھ عمل جاتا نہیں ہے بس یہی سب جاتا ہے صدقہ جاری ہے اولاد ہوتی ہے کوئی کنواں کھدوا دیا یا نیک اولاد ہے یا پھر ہم کچھ پڑھ کے ثواب بخش دیں گے آخر میں انہوں نے وہ اپنا سوش وشا چھوڑ دیا سویم ہوگا تو تیسرا چاہتی اس وقت کرنا اب اس وقت جو مقتدا ہو اور گھر لوگ اس سے محبت بھی رکھتے ہیں سب مجھ سے بڑی ماشاء اللہ خانہ والوں نے بڑی محبت کی اس دفعہ عجیب حضرت والا کا محبت صدقہ ہے میں ہر بندے سے آگے بڑھ کے ملا پہلے تو یہ میری کیفیت نہیں تھی کیفیت پہ ویسے جانا بھی نہیں چاہیے جب سے حضرت حدیث شریف سنیے لا خیرہ فیم اللہ بلاف اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی تو سب سے جتنے بھی خاندان کے آئے ہوئے تھے سب سے آگے بڑھ کے محبت سے ملا سب سے میں خود جا کے آگے ملا بہت بڑا خاندان ہے آخر وقت میں تو سب بہت آگے تھا خاندان ہمارا جب بس میں جا رہے تھے ہم لوگ میرے صاحب کہنے لگے نظام صاحب کا بیٹا نا بادشاہ ہو گیا ہے اللہ سنت کے مطابق بڑی اس کی سعادت کی بات ہے اس نے اپنی نانی کا نکاح پڑھایا <laughs> مطلب سب بڑے خوش ہو رہے تھے تو مجھے بھی ایک خوشی ہوئی الحمدللہ کہ لوگ جو ہے دین کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں حضرت والا کی برکت ہے ایمان پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے نیکی پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے اور اپنا کمال نہ سمجھے اللہ کی عطا ہے من کا حسن علی فضل اللہ تو یعنی دین کی وجہ سے کسی کے اندر خاندان میں نیک نامی ہو جائے تو یہ اچھی علامت ہے تو یہ کچھ ہم نے یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمیں بدھو کہے ہے کوئی پاگل کیا ہے خاندان میں اگر یہ بہت بڑی ہے دین پھیلانے میں اس میں فائدہ ملتا ہے اب لوگ بہت سے لوگوں نے نمبر لیے کہ آپ کو سنا خلافت مل گئی آپ پیر ہیں یا آپ کے مریدین کھڑے ہوئے <laughs> آخر میں سب آ گئے تھے صوفی عبد المریض صاحب ماشاء اللہ اتنے بوڑھے بیچارے پہنچ نہیں پائے تھے ہمارے اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان پہنچ گئے لاٹھی لے کے آ گئے قبر وہاں پہ بیٹھ گئے قبرستان میں تو بہت اچھا رہا علماء بھی ہمارے ساتھ تھے تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ بڑا اچھا سفر رہا بڑا مجاہدہ بھی رہا گھر والے بھی ساتھ تھے اور بچے بھی ساتھ تھے دو بچے تو چھوڑ کے گئے تھے ایک چھوٹی بچی کو لے کے گئے تھے تو بہرحال تو اس میں ہاں تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے اس میں ایک بات خاص لکھی ہوئی ہے کیونکہ جس وقت بہت قریبی اشتہار کا انتقال ہوتا ہے نا انسان کا دل جو ہے بہت ہی غم میں ہوتا ہے اس میں حضرت والا نے بڑی اچھی بات فرمائی ہوئی ہے کہ جب ایسی حالت ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے یا ویسے ہی یا حی یا قیوم تصبیح پڑھتا رہے اس میں میں نے امی کو سنائی تھی امی پڑھتی رہی تسبیح جب گاڑی میں تھی تو اس سے امی کو اتنی تسلیم عجیب حالت رہی امی کی ماشاء اللہ سکون ایک دل کو ملتا رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو سنوارنے والے ہیں کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے سوچنے کی بات ہے محمد صلی رسول کریم اور اس میں ہاں پھر میری اہلیہ نے پہلی دفعہ کتابیں تو بہت اس نے پڑھی ہوئی تھیں گھر والی نے پہلی دفعہ کتنے قریب سے کسی کے کفن دفن کا دیکھا تو بتانے کا مسئلہ یہ تھا وہ جو دو تین انہوں نے باتیں کہیں مجھے بھی اس سے بہت فرق پڑا کہ واقعی انہوں نے ایک بات کہی کہ واقعی ہم لوگ اتنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کل کی فلاں کی اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہاں جس وقت وہ نانی کا انتقال ہوا تو جب میں ان کو کفنا رہی تھی وہ تھوڑے بعد انہوں نے ہاتھ بٹایا یا دیکھ رہے تھے کفن دفن کا انتظام تو ایک دم دل میں ہاتھ آئی کہ سب کل تو نانی یہ باتیں کر رہی تھیں اور آج چلی گئی قبر میں سب جب چلے جب انسان موت آتی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا وہ بالکل ہی چھوٹا ہے کیا آپ کا چھوٹی ہے سب چیزیں یہاں پلاننگ وغیرہ سب دھری کی دھری رہتی ہیں سلام کرنے والے پیسے وغیرہ سب انسان کے نیک اعمال سنت پہ چلنا ہی جو ہے وہ کام آتا ہے تو حضرت والا کی ایک بہت ہی قریبی رشتے دار کا انتقال ہوا اس پہ حضرت والا تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تھے مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور موجودہ شیخ کو بھی دیکھ لیں آپ کسی کی بھی قریبی دوست کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت اسے گھر تشریف لے جاتے ہیں یہ بڑے حضرت والا کا بھی یہ طریقہ تھا اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ احقر علی سجاد افی عنہ عرض کرتا ہے افی عرض کرتا ہے کہ میری اہلیہ عجیبہ خاتون کے انتقال پر حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ میری تعزیت کے لیے مفتی مولانا مجید صاحب جو حیدرآباد کے بہت بڑے عالم تھے اور مولوی عبد الحفیظ صاحب میرے گھر قریب خانے پر آئے اور میری تسلی کے لیے ایسی ایسی باتیں سنائیں جو میرے مجروح قل پر مرہم لگا گئیں میں نے کہا آپ ان باتوں کو ایک رسالے کی شکل میں لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میں اس ثواب کی نیت سے شائع کرا دوں اور ان خاتون کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے وعلیکم السلام فرمایا ڈاکٹر عجیبہ احقر کی اہلیہ تھی اور ڈاکٹر عبدالحی نام نامی ان کا کیا عجیبا تھا اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کی خوش دامن اور حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ کی اہلیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی حقیقی بہن تھیں اس لیے بڑا نسبت اونچی تھی اور ان کا نصب نامہ حضرت پیر جی ظفر احمد مرحوم پانی پتی مخدوم صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ سے ہے تو غروب آفتاب کے بعد مجھے مجھے کہا تیمم کر کے نماز پڑھا لیجئے اور خود لیٹ گئیں اور روح پرواز کر گئی ایسے کتنے واقعات ہوئے میری نانی بھی اکثر باوضو رہتی تھیں اور بولتی تھیں جب بھی ہم جاتے ہیں بس دعا کرو اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھائے تو بس وہ اچانک نکلی کمرے سے ہارٹ اٹیک ہوا ایک دم انتقال ہو گیا وہ کہتی میں نے کسی کا محتاج نہ بنایا اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بوڑھوں کو سنبھالنا <laughs> جس کو جو سنبھال رہے ہیں بڑی جو خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے وعلیکم السلام کیا حال ہے پیغام مل گیا تھا آپ کو جی۔ تو فرما رہے ہیں وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ ان کی انتقال ہونے والا ہے چہرے پر وہی رونق و تازگی معلوم ہوتی تھی جیسے یہ جسم بے روح اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جسم بے روح ہے انا اللہ و انا انہی راج مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے نماز پڑھائی ان کی نماز جنازہ ماشاء اللہ یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے جو ہمارے گھر میں کسی خاندان کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے بڑوں سے نماز جنازہ پڑھواتے ہیں اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں اس کے بڑے فضائل بھی ہیں اپنے بزرگوں سے علماء حضرات سے متقی لوگوں سے اور لکھا ہے کہ مرحومہ نے اپنے شوہر کی بیماری میں آخری دم تک جو خدمات کی ہیں مقابل رشک ہیں پیشاب پخانہ کرانا لباس تبدیل کرانا ہر وقت راحت رسانی کا اہتمام کرنا تو یہ عورت ایسی عورت جس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنتی عورت ہے اور لکھا ہے کہ صاحب ثروت ہونے کے باوجود یعنی بہت امیر خاندان سے تھیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں ایسی عورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو صاحب ثروت ہوں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں غریبوں اہل خاندان کی امداد کرنا اکثر خواتین ماشاء اللہ جو نیک ہوتی ہیں ان کے اندر یہ اچھی صفت ہوتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرتی ہوں اور اس طرح خاص آخری جو وقت انہیں بات لکھی ان کی فضیلت ہر وقت سنت کی اتباع کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مفرت فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے تو بہرحال یہ تو جن کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا ان کی باتیں تھیں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 اور لکھا ہے کہ ذرا مشکل الفاظ ہیں مگر سمجھ اس کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں ہم برکت کے لیے دیکھو بھائی ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتض ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالفین یا نزول حوادث حوادث شدائد سے پیش آئے گا <laughs> یعنی کوئی بہت زبردست حادثات ہو جائیں گے تو ہم تمہارے خوف سے تمہارا امتحان کریں گے اور کسی قدر فقر و فاقہ سے یعنی کوئی کھانے پینے میں یا تنگی آ جائے گی یا اور کسی قدر مال و جان اور پھلوں کی کمی سے مثلا مواشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورا اتریں گے اور مستقل رہیں گے تو آپ ایسے صابرین کو بشارہ سنا دیجیے جن کی عادت ہے کہ ان پر جب کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو دل سے سمجھ لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ماں مال اور اولاد مال اور اولاد حقیقتا اللہ ہی کے ملک ہیں یعنی ہم سب میں بھی ہم سب والدین بھی بچے مال اولاد یہ گھر بنگلہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور مالک حقیقی کو اپنے ملک میں یعنی اپنی جو ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے پھر اس مملوک کو تنگ ہونا کیا معنی ہے یعنی ہم پریشان ہو جائیں کیا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں ان کو اختیار ہے وہ جس چاہیں وہ جیسے چاہیں اس کو استعمال فرمائیں ان کی اپنی چیز کو اور ہم سب دنیا سے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں پھر یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں مل بھی جائے گا اور جو مضمون مشارت کا ان کو سنایا جائے گا وہ یہ ہے کہ جدا جدا خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ہوں گی اور سب پر عام بھی رحم عام رحمت بھی ہوگی یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والوں طبیعتوں سے غم ہلکا کرنے کے لیے صبر اور نماز سے سہارا مدد حاصل کرو بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا یہ نعمت ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے یہ ہمارے حضرت کتنی دفعہ فرماتے ہیں سونا نہیں بھائی جب کوئی پریشانی آتی ہے اکثر لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں فجر کی نماز گول کر دی ظہر چھوڑ دی اثر چھوڑ دی یا جنازے کے دفنانے کے وقت ایسی نماز کا وقت آئی ہے کہ نماز ہی چھوڑ دی تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو تو حضرت والا فرما رہے احقر عاقم الحروف محمد اختر وفی عنہ عرض کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں میں سے کسی کی وفات پر مندرجہ ذیل اصولوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو مرنے والوں کے لیے ثواب بھی ہوگا اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اصلاح کا سامان ہوگا نمبر ایک حضرت والا کی مجھے یہ بات یاد تھی تو اپنے ساتھ بہشتی دیور میں لکھ لی تھی بہشتی دیور ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے پڑھ لینی چاہیے اور خواتین کو کسی عالمہ سے پڑھ لینی چاہیے اکیلے پڑھنے میں شاید وہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس فقیر نے الحمد علماء دیوبند سے ایک عالم ہے دیوبند کے بہت بڑے مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں جدہ میں ہوتے تھے میں نے ان سے پڑی اور الحمد مسائل تو یہ پتہ رہتا ہے کہ مسئلہ کہاں پر موجود ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے پہلا نقطہ یہ ہے غسل اور کفن اور دفن کا انتظام بہشتی زیور کا مطالعہ کر کے شریعت کے مطابق کرے یہ بہت خاص اہتمام ہونا چاہیے اور پس مندگان کی کو صبر کی ایسی تلقین نہ کرے کہ وہ بالکل ہی خاموش رہیں بلکہ بعض وقت قلب گھٹ جانے سے موت بھی واقع ہو گئی آہستہ آہستہ کچھ آنسو بہا لینا کچھ تذکرہ کر لینا غم کو ہلکا کرتا ہے بھائی وہ ایسے پیارے تھے وہ اتنی نیک خاتون تھیں وہ اتنے نیک آدمی تھے اس عمل کا ثبوت حدیث شریف میں موجود ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر روئے ہیں اب بھلے تیز کر دیں پنکھا اور یہ ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کچھ آنسو بہا لینا اور تذکرہ کر لینا صبر کے خلاف نہیں نمبر تین میت کے لیے ہر روز تلاوت قرآن شریف کا ثواب اول آپ درو شریف پڑھ کر اس طرح بخش دیا کریں اے اللہ اس تلاوت کو بطفیل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما فرما کر کر اس اس کا کا کا ثواب ثواب سب سب سب اسی مقدار سے قبول ان کو پہنچا دیجیے تو حضرت نے فرمایا کہ سارا ثواب اسی مقدار سے پہنچے گا تقسیم ہو کر ذرا بھی کم نہیں ہوگا اور اس کے بعد پسمندگان کو اپنے عزیز کی موت سے عبرت اور سبق حاصل کرنی چاہیے اور یہ سوچیں کہ آج وہ کل ہماری باری ہے اس لیے نماز روزہ میں اگر سستی ہوتی رہی تو توبہ کر کے اہتمام سے پابند ہو جائیں ہر روز تلاوت بدون ناغا کے کریں اگرچہ تھوڑی ہی مقدار سے ہو اور دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کو ہر روز سوچ لیا کریں کہ کس طرح موت نے مکان اور اپنوں سے دور کر کے قبر میں ڈال دیا واقعی عجیب حالت ہوتی ہے حضرت والا اللہ کو ہم نے دفنایا اور بھی کافی قبریں اور خاندان میں تو بالکل یعنی کوئی کچھ کام نہیں آ سکتا سب کو اس دنیا سے جانا ہے اکیلے جانا ہے تو کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیز کفن تھا جو قبرے کو ہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا تو کیوں نہ نیک عمل کر کے جائیں اپنے اچھے اخلاق رکھے جائیں تاکہ مرنے والے مرنے کے بعد لوگ جو ہے خوشی نہیں منائے بلکہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں ماشاء اللہ کتنا نیک آدمی تھا ایسا نہ جائے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں بیوی بھی خوش ہو رہے اچھا جان چھوٹی شوہر سے ایسا نالائق بدتمیز شوہر تھا اور شوہر بھی خوش ہو رہا ہو چلو بھائی قبر میں ڈالتے ہی خوشی منا رہا ہوں <laughs> چلو بھائی اب دوسری کے چکر میں ایسا نہیں بیوی کو خوب خدمت گزار ہونا چاہیے شیخ کا مگر شیخ اپنے شوہر کا اور جو ہے شوہر سے بدگمانی مت کرے کہ میں مر جاؤں گی تو آپ فوراً دوسری شادی کر لیں گے <laughs> عجیب عجیب باتیں عورتیں کرتی ہیں حضرت اقدس تھانوی رحمت فرمایا احادیث اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان کی روح عالم ارواح میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتی ہے اور اپنے عزیزوں کی ملاقات سے خوش ہوتی ہے غرض یہ کہ ہر وقت وہاں خوشی ہی خوشی رہے گی ایسی خوشی ہوگی کہ دنیا میں اس کا خواب بھی نہیں دیکھا گیا اور لکھا ہے حکیم الامت رحمت بہت سے لوگ یہ اس کی باتیں سن کے بولتے ہیں اس سے اچھا تو موت ہی آ رہا ہے یہاں تو اتنے غم آ رہے ہیں موت آ جائے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نیک بنائے اللہ والا بنائے سے دین کے بڑے بڑے کام لیں اللہ والے تو ایسی دعائیں کرتے ہیں سارے عالم میں پھرا کے کام لیں پھر وقت آخر آئے تو شہادت نصیب فرما اور اپنے مدینہ شیف میں مجھے موت عطا فرما دعا کر سکتے ہیں مگر ابھی بس مجاہدات سے بچ کے دعا کر رہے ہیں اللہ وسطہ میں سب سے جان چھٹے جلدی سے انتقال ہوں خوشی خوشی وہاں میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں خوشی ملے گی یا غمی ملے گی <laughs> حکیم علوم نے فرمایا موت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے اوپر سے پرانی رضائی اتار کر اس کے بدن پر نہایت عمدہ خوبصورت رضائی اڑا دے بس روح سے موت کے وقت یہ جس فانی جسم اتار کر قبر میں ڈال دیتے ہیں اور روح کو فوراً اعلیٰ درجے کا جسم میں غیر فانی عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی کسی جیسے پرانی رضائی لے لی اور آپ کو نئی رضائی دے دی کتنا خوش ہوں گے آپ نہیں ہوں گے رات کو مزہ آ جائے گا سردیوں میں تو <laughs> تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ فانی جسم جو ہے لے کے غیر فانی جسم ایک غیر فانی زندگی عطا فرماتے ہیں وہ روح کو عطا ہوتی ہے عالم اروا میں وہ عالم برزخ سے منتقل میں چلے جاتا ہے انسان پہ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اس مثال سے موت کی وحشت اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میری نانی کا کل انتقال ہوا تو میں نے ایک کتاب جو ہے گاڑی میں پڑھ کے سنائی تھی والدہ کو بہت تسلی ہوئی تھی اس لیے میں دوبارہ سنا رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوی رحمۃ سنا ہے کہ فرمایا کرتے تھے جوانی میں مضامین خوف کا مطالعہ مفید ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں صرف مضامین رحمت کا مطالعہ کرنا چاہیے حضرت والا فرماتے ہیں جب چل چلاؤ کا وقت محسوس ہو تو اپنے اعمال کی طرف یہ اس سے بڑا مجھے بڑا فائدہ ہوا جب بھی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان آ کے الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے جب چل چلاؤ کا وقت محسوس ہو تو اپنے اعمال کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے بس اپ بس اپنے کو تہی دس تہی دامن اور صفر صفر الید اعمال سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے رب کریم سے یہ بات کیا کرے کہ اے رب کریم ہم صرف آپ کی رحمت و کرم کے آسرے اور امید پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کی صرف رحمت سے امید لے کر حاضر ہونا ہی ہم اپنے لیے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں اور استغفار کے کلمات سے زبان کے کلمات زبان سے ورد کرے مگر اپنے اعمال سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا کا مراقبہ بھی کرتا رہے ورنہ شیطان جو ہے اعمال کے اندر مشغول کر کے قلب کو تشویش میں مبتلا کر دے گا کہ میرے تو اعمال ایسے ہیں نہیں میں تو اتنا گنہ گار ہوں تو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور کیوں نہ ہم کرم و رحمت کی امید کر کے اپنے ساتھ اپنے ساتھ رب کریم کے حسن معاملہ کا اپنے لیے بہانہ بنا لیں اور شیطان اعمال کی طرف متوجہ کر کے ایسے وقت میں ہمارے اس حسن زن کو خراب کرنا چاہتا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں ابھی ابھی احکر کا یہ شعر موضوع ہوا آ رہا ہے آپ کا بندہ یا رب آپ کی رحمت کا سہارا لے کر سبحان اللہ آ رہا ہے آپ کا بندہ یارب آپ کی رحمت کا سہارا لے کر مرزا مزہ جانے جانا رحمت اللہ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے ایک شعر اپنے پسمندگان کی تسلی کے لیے فرمایا تھا لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا معلوم ہوا موت نام ہے اپنے گھر جانے کا پھر کیا گھبراہٹ بھائی اور فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہم کو اپنی راہ میں شہادت ادا فرما اور میری قبر کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دے تو یہ دعا مانگتے وقت خیال آتا تھا کہ اب جہاد کہاں ہوتا ہے جو شہادت کا موقع ہاتھ لگے اور سعودیہ حکومت کہاں اجازت دیتی ہے کہ مدینے میں جا کر مروں لیکن آج آپ کی برکت سے اب حضرت والا پہ الہامی مضمون آیا آج آپ کی برکت سے دونوں دعاؤں کی قبولیت کی ایک اور راہ سمجھ میں آئی جس سے اب دعا کا لطف اور بڑھ گیا وہ راستہ یہ ہے کہ اگر جہاد میں شہادت نہ بھی میسر ہوئی تو رضا بالقضا میں خنجر تسلیم سے شہادت حاصل کر لے جیسا کہ شہیدوں کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے رضا بالقضا ایک یہ شہادت معنوی باطنی باطن کی شہادت بھی ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ ثواب ملے گا ولا تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اموات اموات بلاخیاں ولا کلّہ تشعرون ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے اس مقام پر حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء صالحین بھی اس فضیلت میں شہدا کے شریک ہیں سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی مانن شہادت میں داخل سمجھیں گے اس طور پر وہ بھی شہدا ہوئے یعنی نفس کا جو مجاہدہ کرتا ہے یہ بھی نفس سے جہاد ہے تو یہ بھی شخص شہیدوں میں اٹھایا جائے قیامت کے دن اور رضا بالقضا ایسے وقت میں اس مراقبے سے حاصل کرے جی، جو واقعات عالم میں رونما ہوتے ہیں وہ اتفاقی نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کی ربوبیت کے تحت ان کا ظہور ہوتا ہے اور آگے الرحمن الرحیم کی صفت بیان فرما کر یہ بھی تسلی دے دی کہ صدمہ و غم کے واقعات بھی ہماری رحمت کے تحت ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ تمہیں بظاہر رحمت معلوم نہ ہو بس اس زندگی کی ابتدا تا انتہا ماں اپنے جملہ حوادث اور لوازم کے تحت تحت ربوبیت الہیہ اور تحت رحمت الہیہ تصور کر کے اپنے لیے ہر حالت کو خیر سمجھے یعنی یہ سب جتنے بھی حوادث دنیا میں ہو رہے ہیں ہمیں زندگی میں آ رہے ہیں یہ اللہ کی ربوبیت کے تحت ہو رہے ہیں یعنی اللہ پالنے والے پالنے والے کو حق حاصل ہو جیسے بھی اپنی چیز کو چلائیں اور اللہ کی رحمت ہے اس میں اور اپنی ہر حالت کو خیر سمجھ کر الحمد للہ اللہ کلی حال کہتے ہوئے رضا بالقضا کا ہم مقام حاصل کر سکتے ہیں اس طرح خنجر تسلیم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے شہادت معنوی بات نہیں حاصل کر سکتے ہیں حضرت والا کو بھی دیکھا یہ مقام حاصل تھا حضمی صاحب اللہ کو بڑھتا ہی چلا گیا آخر وقت میں یہ مقام رضا بن کا بڑھتا ہی چلا گیا اس سے جو ہے چہرے پہ اطمینان دل میں اطمینان رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رضا بالقضا کی برکت سے بھی امید درجۂ شہادت رکھنی چاہیے اس وقت ایک مصرع یاد آیا خنجر تسلیم سے اب مجھے بھی خنجر تسلیم سے اب مجھے بھی کر شہید اس مصرے میں ضمنً دعا برائے حصول توفیق رضا بالقضا بھی مخفی ہے خواجہ صاحب کا شعر ہے جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا وہ جو جو صاحب وہ حزبی حزب مرضی دلبر ہوا جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا وہ جو حزب مرضی دلبر ہوا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئے سن لیں انشاءاللہ دل میں تو اتر ہی جائے گی <laughs> یہ نور کی باتیں ہیں نور والوں کی باتیں ہیں معرومی رحمۃ اللہ کا ایک شعر بھی اس مضمون کی تائید کرتا ہے یہ فارسی میں لکھا ہے بڑی مشکل ہے میں پڑھ نہیں سکتا حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ کا شعر بھی جو شجرے میں تباہ ہوا ہے تائید کرتا ہے عشق کی راہ رہ میں جو اولیاء اکثر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید کشتگانے سگانے و تسلیم و رضا کے واسطے احکر کو ایک شعر اردو کا اور یاد آیا کیا اشارہ مل گیا اے لذت تسلیم سر ان کی جانب سے تو نے سر کا سودا کر لیا کیا اشارہ مل گیا اے لذت تسلیم سر ان کی جانب سے تو نے سر کا سودا کر لیا اور ایک شعر ابھی ابھی موضوع ہوا ان کی نگاہ ناز کا اعجاز دیکھیے ہر زخم دل کے لب پہ تبسم ہوا آیا اپنا ایک پیر پرانا شعر یاد آیا حضرت والا فرما رہے ہیں حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم میں سر کیے ہوئے خلاصہ یہ کہ شہادت کی دعا کی قبولیت کی ایک راہ خنجر تسلیم بھی معلوم ہوئی اب رہ گیا مدینے میں قبر کیسے بنے اس کی ایک صورت یہ بھی معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس دعا کی قبولیت کا ظہور یوں فرما دیں کہ ہماری روح کو انتقال ہوتے ہی مدینہ شریف منتقل فرما دیں مما ظالی کا اللہ بھی عزیز اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں یہ مضمون عجیب حضرت مرحومہ کی کا فیض روحانی معلوم ہوتا ہے حضرت والا فرما رہا ہے تو دونوں باتیں ہو گئیں یعنی شہادت کی تمنا جو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمائی تھی تو اس میں یہ ہو گیا کہ اگر تسلیم اور رضا ہمارے دل کو حاصل ہو جائے کہ اللہ جو پریشانی آ رہی ہے میں راضی ہوں اس کے اندر اس میں میرا ہی فائدہ ہے بیماری آ رہی ہے بیماری دور ہی نہیں ہو رہی اور بار بار فاقے آ رہے ہیں بار بار جو ہے مال میں کمی آ رہی ہے اور کوئی وجہ ہے حضرت تو ہماری فرماتے ہیں پہلے تو توبہ کریں استفار کریں اور پھر راضی بر رضا رہیں اپنے عمال پہ بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں اور پھر توبہ استفار کریں اور اللہ سے راضی رہے اور دوسری یہ فرمائی کہ مدینہ شریف میں مانگی تھی کہ <laughs> مدینہ شریف میں میری قبر بنے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس قبر کو ہماری قبر کو جیسے حیدرآباد میں انتقال ہوئے کراچی میں اور مدینہ شریف منتقل فرما دیں اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے اور ایک صاحب نے خاتون نے خواب بہت نیک خاتون تھی خواب میں دیکھا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت والا کی قبر مبارک مدینہ شریف منتقل کروائی کی جا رہی ہے اور ایسا ہو بھی چکا ہے اصلی میں بھی حضرت نے واقعہ سنایا تھا اور دسویں نصیحت یہ فرمائی ان نا اللہ و ان نہ راجون بہت ہی پیارا یہ کلمات ہیں اس میں دو باتوں کی تعلیم ہے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں اور سو نہیں بھائی ہر جگہ سوتے رہتے ہیں آپ دوپہر میں بھی سو رہے ہیں حضرت کے پاس بھی سو رہے ہیں صحیح سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاؤ اور مالک کو اپنے مملوک میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے شادی ہو جائے گی نا پھر بچے ہو جائیں گے اور ذرا لمبا چوڑا خاندان ہوگا پھر آپ سے پوچھوں گا جب انتقال کسی کا ہوتا ہے نا پھر یہ باتیں میں آئیں گی ابھی تو آپ ایسی زندگی گزارے ہیں ماشاء اللہ عاشقانہ شیخ پہ فدا ہونے والی ہیں یہ بھی نعمت ہے ایسا نوجوان جو غیر شادی شدہ ہو اس کو ایک وقت شیخ کے پاس ضرور گزارنا چاہیے تاکہ اس کو جینے کا طریقہ آ جائے <laughs> ورنہ داڑھی ہو جائے گی ٹخنے کھلے ہوں گے باقی ظلم کر رہا ہوگا نظر بچانی آتی نہیں ہوگی سنت پہ چلنا ہی نہیں آتا ہوگا اس لیے ایک نوجوان کو ایک وقت ضرور چالیس دن چھ مہینے یا سال شیخ کے پاس لگانا چاہیے تاکہ جو ہے شادی کے بعد زندگی ذرا سکون حلی گزرے <laughs> جب تک دین سیکھ نہ لے وہ بی بچوں کے حق ادا کیسے کرے گا بیچارہ جیسے کسی الماری میں دو خانے ہوں اور مالک اس کے نیچے کے کھانے کی پیالے کے اوپر کھانے میں رکھ دے یہ میں نے امی کا واقعہ سنا ہے مشہور واقعہ والدہ بڑی خوش ہو گئی اس میں دو خانے مالک بھی ہے اس کا تو اس نے کیا کیا نیچے سے ہی کھانے کی پیالیوں کو اٹھا کے اوپر والے کھانے میں رکھ دیا تو کسی کو اعتراض کا حق تھوڑی ہوگا بس اللہ کی الماری میں دو کھانے ہیں آسمان کے نیچے ایک کھانا ہے آسمان کے اوپر دوسرا کھانا ہے نیچے کے کھانے سے جس کو جب چاہتے ہوتے ہیں چاہتے ہیں اوپر کے کھانے میں رکھ دیتے ہیں تو مالک کے اس فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اب رہ گیا کہ نیچے کے کھانے سے جو پیالی اوپر رکھی گئی اس کے ساتھیوں کو جدائی کا جو غم ہوا اس کا کیا علاج ہے جدائی کا غم تو ہو گیا ہمارے ساتھ رہتا تھا والدہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں یہ شوہر ہمارے ساتھ رہتا تھا بیوی ہمارے ساتھ رہتی تھی بھائی ہمارے ساتھ رہتے تھے تو غم تو ہوگا انسان کو اتنے عرصے ساتھ رہا اس سے کمرہ دیکھ کر اس کی چیزیں دیکھ کر اس کا علاج کیا ہے آگے فرما دیا ہم سب اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی یہ جدائی عارضی ہے دائمی نہیں ہے یہ پیالیاں جو باقی رہ گئی ہیں آج وہ کل ہماری باری ہے ایک دن ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اب سوال یہ کہ پھر عارضی غم اللہ نے جو دیا اس میں حکمت کیا ہے تو اس کا انعام بیان فرما دیا ان اللہ محصابرین اس جدائی پر تم کو جو غم ہو رہا ہے نا اور غم پر جو تم صبر کر رہے ہو اور صبر کا موقع ہاتھ لگا صبر پر میرے خاص تعلق کی جو بشارت ملی وہ کس قدر بڑی نعمت ہے خوشا حوادی سے پہم خوشا یش کے رواں جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے جب اللہ مل گیا تو غم کا کیا غم اب کوئی کہے ذکر سے بھی تو تعلق معلیہ حاصل ہو سکتا ہے بھائی اس کا جواب یہ ہے جو لوگ صاحب جو صاحب حضن و غم کو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی غیر صاحب حضن کو ہرگز نہیں ہو سکتی یعنی ایک شخص کو غم سے گزارا جا رہا ہے ایک شخص کو غم ہی نہیں ہے مزے سے زندگی گزارا ہے <laughs> تو دونوں میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ جو جس کو غم سے گزارا جاتا ہے اس کی زیادہ ترقی ہوتی ہے ایک شخص ذکر اللہ میں مزے آ رہے ہیں خوب اور ایک شخص کو ہر وقت تکالیف ہر وقت پریشانیاں اس کو اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے حضرت ثانوی اللہ یہ بات نقل فرمائی ہے کہ واقعی ان صدمات سے جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں فوائد سنیے دل ٹوٹ گیا نا انسان کا اور کیا چاہیے انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کیا نمبر ایک دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ دل نرم ہو جانے سے ہمدردی کی توفیق ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور اپنی موت یاد آ کر اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی میری بھی موت آئی ہے اس طرح اس شخص کی آئی ہے اس خاتون کی آئی ہے میری بھی موت آنے والی ہے تو کیوں نہ میں اپنی فائل درست کر لوں میری اہلیہ نے جب غسل دیا تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی فرمائی کہوں گا آپ لوگوں کی خاطر اپنی تو اس نے کہی کہ وہ <laughs> گھر والوں نے یہ بات فرمائی کہ واقعی اگر سارے مریدین جیسے مردے کو نہلا رہے نہلانے والا مردہ جو ہے بالکل ایسے کچھ کر ہی نہیں سکتا نہلانے والے کے اختیار میں جیسا چاہے مردے کو لے چلے تو وہی لگی اب حضرت والا کی بات یاد سمجھ میں آئی کہ مرید بھی اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ایسے ہی رہے اے شیخ میں مردہ ہوں آپ مجھے جیسے چاہیں نہلائیں <laughs> آپ جیسے چاہیں میرا کفن دفن کا انتظام کریں مطلب یہ کہ آپ جیسے چاہیں میری اصلاح کریں اگر کوئی مرید ایسا بن جائے تو واقعی اس کی اصلاح ہو جائے گی اپنے کو کوئی پیشی نہ کرے گا تو پھر کیسے اس کی اصلاح ہوگی دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ سے غفلت دور ہو جاتی ہے اپنی موت جو عظمی صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری اے شیخ آپ کو اختیار ہے آپ چاہے مجھے دفن کر دیں چاہے زندہ رکھیں آپ کو پورا اختیار ہے تو اپنی موت یاد آ کر اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے دل سے دعا مانگنے کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے اللہ کی نگاہ رحمت اس پر زیادہ متوجہ ہوتی ہے اس موقع پر رہبر کو اپنا شعر یاد آیا حضرت والا کا شعر ہے اے ٹوٹے ہوئے دل تیری فریاد کا عالم اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہ کرم انداز اور غم اور حضون سے جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے انا عند المنکسرت قلوب لاجلی اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں اللہ مل گیا اور کیا چاہیے یعنی اللہ اس کے پاس ہے جس کا دل ٹوٹ گیا ہے اللہ شکستہ دلوں کے پاس ہوتے ہیں اس حدیث کو حقا نے ایک شعر میں عرض کیا حضرت والا فرما رہے ہیں سبحان اللہ ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما عالم ہے یہ قدیم کسی بزرگ کا شعر یاد آیا میں کدا میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے حضرت بھی پڑھتے ہیں نا اس کو موجودہ شیخ میں قدا میں نہ خانقاہ میں جو تجلی دل تباہ میں ہیں نہیں یعنی اب شیخ کے پاس رہنے بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے اور ادھر والدہ بیمار ہے تو ماشاء اللہ تھوڑی چلے گا کہ جا کے والدہ کے بیمار ہیں اس کو اس کو دیکھیں ان کو والدہ کو دیکھیں یا شیخ کے پاس ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلا بیوی بیچاری پریشان ہے کوئی اسی وجہ سے یہاں تباہ کا مفہوم شکستگی اور رضا بالقض و تسلیم سر ہے ورنہ حقیقت یہ ہے جس ویرانے میں خزانہ دفن ہوتا ہے وہ کسی آبادی و محلات شاہی کو بھی نگاہ میں نہیں لاتا اسی طرح صدمے سے مجروح قل کو جو کیف اور سرور اور قرب رضائے تسلیم کا عطا ہوتا ہے وہ سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر نیم جا وستانت و سچ جاں دوہد یعنی اللہ آپ نے اپنی راہ میں آدھی جان لے لی اور مجھے سو جانے عطا فرما دی اور صدمے کے وقت جس کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہو وہ یا حی یا قیوم کا ورد کثرت سے رکھے اس میں اس میں اعظم کا قول ہے اس میں اس میں اعظم کا قول ہے اس سے دل سنبھلا رہتا ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے اگر کچھ دن ہر نماز کے بعد تھوڑا سا اس کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جس وقت انسان غم میں مبتلا ہو تو شیخ سے مشورہ کر کے یا حی یا قیوم کی تصویر شروع کر دے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے بعد جو سبحان اللہ کی تصویر پڑھتی ہیں خواتین یا مرد حضرات اللہ اللہ کی وہ پھر مشورہ کر لیں اس کی جگہ یا یا قیوم کی تصویر پڑھیے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ میں نے یہ دو تین حدیثیں بڑی پیاری ہیں ہمارے موجودہ شیخ سے سنی اور حضرت والا سے سنی کہ جب میں کسی بندہ مومن کے پیارے کی عزیز یا کسی پیارے عزیز کی جان قبض کرتا ہوں پھر وہ ثواب کی امید پر صبر کرے تو اس صبر کے بدلے میں میرے پاس جنت کے سوا کوئی بھی بدلہ نہیں ہے یعنی شان کے کسی قریبی اشتہار کا انتقال ہو گیا اور وہ صبر کر رہا ہے یعنی صبر گناہوں سے بچنے میں نیک عبادات پر مصیبت میں صبر کر رہا ہے شکایت نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا اور حدیث شریف میں وارد ہے جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے جواب دیتے ہیں آپ وہ آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ان عل اللہ و انا اللہ راجون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اس کا نام بیت الحمد رکھ دو اور روایت ہے کسی مسلمان کو جب بھی کوئی کانٹا کوئی رنج و غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور کیا چاہیے بھی بندے کو اور ایک روایت میں بعض بندوں کے درجے اللہ کے یہاں لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں ان پر کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے اس کے جسم میں یا اولاد میں یا مال میں پھر اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی طاقت عطا کرتے ہیں پس وہ شخص اس مقام کو پا لیتا ہے یہ حضرت والا کو جب فالج گرا تھا یہی ہوا تھا حضرت والا کو جو مقام عطا ہوا بہت اونچا ہمارے موجودہ شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو شیخ ثانی کو بھی جب اتنی آ گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اس حدیث شریف کے مطالعے سے معلوم ہوگا اور ہمارے موجودہ شیخ تو ماشاء اللہ اتنے غموں میں مبتلا ہے وہاں کسی کو بتاتے ہی نہیں صبر کی چوتھی تفصیل پہ عمل کرتے ہیں کے چہرے سے بھی ظاہر نہ ہو ہنستے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور خوب ماشاء اللہ منصب اشاعت فائز ہیں ہر وقت بیانات ہو رہے ہیں اس وقت ماشاء اللہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کا بیان چل رہا ہے لاہور کے اندر سفر شہرت المسلمین کے جلسے کے فرمایا تھا مگر وہاں بزرگوں نے بیانات کی دعوت دے دی ہمارے شیخ تو ہمارے شیخ نے لمبا اپنا سفر <laughs> اسلام آباد تک کا رکھ لیا ان حادیث شریف سے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ واقعات ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں لہذا صبر جمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سے ہرگز ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جس سے اللہ پاک پر اعتراض لازم آئے مثلا یوں نہ کہیں کہ اللہ نے بڑی جلدی بلا لیا ابھی کچھ دن اور زندگی دے دیتے تو اچھا ہوتا یا یوں کہے کہ ہائے ہائے اللہ میں نے بے موقع جان قبض کر لی ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاطر سے زندگی کی ضرورت تھی تو ایسے کلمات سخت گستاخی غضب و ناراضگی بلکہ کفر تک پہنچانے والے ہیں اس قسم کے کلمات سے سخت احتیاط کرے اور دل میں ایسے خیالات بھی نہ لائیں اگر ویسے ہی آ جائیں تو توبہ کر لیں یہی سوچیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے ان کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے بیٹھا ہوں مطمئن کے یارب حاکم بھی تو ہے حکیم بھی تو ہے کیا حال ہے ماشاء اللہ پہنچ گئے تسلیم و رضا پہ بات چل رہی ہے آج کل اب تھوڑی دیر ہو گئی بہرحال مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے بیٹھا ہوں مطمئن کے یارب حاکم بھی تو ہے حکیم بھی تو ہے ایک بزرگ نے بارش دیکھ کر کہا واہ واہ آج تو بڑے ہی موقع سے بارش ہوئی آسمان سے آواز آئی او بے ادب ہم نے بے موقع بھی کب بارش کی ہے کیا ہمارا کوئی کام بے موقع بھی ہوتا ہے بس آنکھ کھل گئی نادے ہوئے اور توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے پھر حضرت والا نے اور رضا بن قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا جو سلوک کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے پھر حضرت والا نے صاحب نسبت بزرگ کی ان کے ساتھ بیٹوں کا جنازہ بے وقت ایک ہی وقت ان کے سامنے تھا انہوں نے اف بھی نہ کی راضی برضۂ مولا تھے اس پہ حضرت والا کی یہ کچھ دو صفحے کے اشارے پڑھ دیتا ہوں تین صفحات کے ایک حکایت مرد صابر کی سنو ہے عجب یہ دوستوں صاحب نسبت کوئی تھے مرد حق سات بیٹے ان کے تھے از فضل حق اور سب تھے حافظ قرآن بھی نیک سیرت با عمل انسان بھی بہت بڑی بات ہے جبکہ مسجد میں یہ ہوتے سب کے سب ایک صف ان کی ہوتی تھی عجب سات بیٹے سارے ساتوں حافظ قرآن ایک ہی لائن میں اور عالم بعمل اور باپ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کیسی اور ایک مسجد میں ہی کھڑے ہوئے سب ماہ رمضان المبارک میں یہ سب جب تراوی میں کھڑے ہوں پیش رب باپ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بیٹے کو جب تراوی پڑھا رہا ہوتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے باپوں کو خود بیٹا ہمارا جب حافظ ہو رہے گا پھر ہم بھی دیکھیں گے <laughs> آصف کمال صاحب کو دیکھا اپنے شیخ کو دیکھا جب ان کا بیٹا تراوی پڑھاتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے دیکھ کر اولاد کی ایک صف پدر خوش کیا کرتا تھا خوش کیا کرتا تھا دل شام و سحر خلق میں شہرت تھی کہ یہ خاندان دید کے قابل ہے بے شک بے گمان آٹھ مردوں کی یہ صف تھی مستقل اور تھا ہر ایک ان میں اہل دل دیکھ کر کے اس جماعت کا سما خوش ہوا کرتا تھا ہر پیرو جوان دوسرے ہوتے تھے خوش جب دیکھ کر کیوں نہ خوش ہو باپ کا قلب و جگر اب سنو تم قصہ خون جگر دوستوں اپنا کلے جا تھام کر آ گئی تعاون کی ایسی ببا سات بیٹے مر گئے سب از قضا تعاون پھیل گیا اور سارے ساتوں بیٹے مر گئے ان کا انتقال ہو گیا سات بیٹوں کا جنازہ سامنے آہ جب رکھا گیا باپ باپ کے باپ پر سکتا ستاری ہو گیا صبر کا ایک حال غالب ہو گیا دیکھتی تھی باپ کو خل کے خدا ایک قطرہ بھی نہ آنسو کا گرا از قضائے حق تھرازی مرد حق شاد باش ہے صاحب تفویض حق باز تھے نادان کچھ ایسے بشر موترس تھے دیکھ کر صبر پدر یعنی آپس میں کہا کہ یہ بشر اپنے پہلو میں نہیں رکھتا جگر خلق روتی ہے یہ منظر دیکھ کر اس کیوں نہیں ہے چشم تر یہ پدر رکھتا ہے پتھر کا جگر ورنہ روتا خون دل خون جگر باپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ آ آ گیا باہر کلیجے منہ کی را غلبہ تفویض سے سب صبر پدر پی رہا تھا خون دل خون جگر ایک تجویز ہوتی ہے ایک تفویض تجویز ہوتی ہے میں ایسا چاہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں تفویض ہوتی ہے اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں اللہ آپ جیسے سے لے کے چلیں گے صبر سے سے گھٹ کر کلے جا خوں ہوا آہ کرنے وہی کارے پا کارا قیازز خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر پاک بندوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کر گرچے لکھنے میں شیر اور شیر صورت میں ایک ہیں جیسے لیکن شیر ایک جانور ہے اور دوسرا دودھ کے معنی میں شیر اس لیے اللہ والوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے ان کی جو مجاہدات ہوتے ہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سب خیریت آپ ماشاء اللہ آج تو کچھ اور سنانا تھا بہرحال یہ باتیں ہو گئیں فرمایا جائے تم اللہ والوں کے پاس تم کب جاتے ہو جب کوئی بیماری ہوگی تو شفا کے لیے دم کرانے جاؤ گے نوکری خطرے میں ہوگی تو تعویذ لینے جاؤ گے فیکٹری ڈوبتی نظر آئی تو ان سے تعویذ مانگو گے لیکن یہ بھی بتاؤ کہ مٹھائی والوں سے تم مٹھائی لیتے ہو امرود والوں سے امرود لیتے ہو کپڑے والوں سے کپڑا خریدتے ہو کبھی تم نے کپڑے والوں سے مٹھائی نہیں مانگی اور مٹھائی والوں سے کپڑا نہیں مانگا تم اللہ والوں سے اللہ کو کیوں نہیں مانگتے ہو وہاں جا کر تم دنیا ہی مانگتے ہو مگر ہمارے بزرگوں اتنے محسن ہیں ہمارے بزرگ دین انہوں نے کہا ہے انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی دنیا ہی پریشانی بھی آئے تو شیخ کو بتا سکتے ہیں فرمایا ریل میں انجن کے فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہمارے حضرت کا سفر لمبا ہو گیا ہے تو ماشاء اللہ ریل گاڑی میں جا رہے ہیں تو جو نہایت شاندار ہوتے ہیں فرسٹ کلاس کے ڈبے سیٹیں بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں اس ریل میں تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی جڑے ہوتے ہیں وہ بارہ سو کا ٹکٹ ہے ایک چھ ہزار کا ٹکٹ ہے فرق تو ہوگا نا بھائی <laughs> جن کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں اسکرو بھی ڈھیلے چوں چوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں ہل بھی رہے ہیں لیکن اگر صحیح طرح سے ریل سے جڑے ہیں تو جہاں فرسٹ کلاس کے ڈبے پہنچتے ہیں تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی چونچا کرتے ہوئے وہیں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح اللہ والوں سے جڑ جاؤ ان سے صحیح تعلق پیدا کر لو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عمل میں ان جیسے نہ بھی ہو سکے کچھ کمی بھی رہی تو بھی انشاءاللہ اس تعلق کی برکت سے توبہ و دامت کے سہارے ان کے ساتھ ہی گے ہوں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے ان تعالی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ فرمایا کہ حکیم علم مولانا مسیح اور حضرت مولانا مسی اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ ہمارے تمام اکابر کی باتیں ہیں اس لیے ہمیں تو کسی دلیل کی حاجت نہیں ورنہ میں اپنے بزرگوں کے ارشادات کو مدلل پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والوں کو توفیق توبہ کیوں ہوتی ہے ان کا خاتمہ ایمان پر کیوں ہوتا ہے کیونکہ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو کہہ دے ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے ہمیں تو دلیل چاہیے اس لیے مولوی کو چاہیے کہ مدلل اسلحہ بھی رکھے اپنے پاس تاکہ ایسوں کو معلوم ہو جائے ہمارے بزرگوں کے ارشادات بے دلیل نہیں لہٰذا میں کہتا ہوں ہمارے اکابر کا ارشاد ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اس کی دلیل بخاری شریف میں موجود ہے من احب عبد اللہ اللہ جو شخص کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اس حدیث کے تین جز ہیں ایک یہ کہ اس کا ایمان اتنا قوی ہو کہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ ہو اس کو بھی ایمان کی علاوت ملے گی دوسرا یہ ہے کہ ایمان اس کو اتنا محبوب ہو تو کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو اور تیسری صفت یہ بتائی کہ کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے ان تینوں طبقوں کو عزرو حدیث حلاوت ایمانی ملے گی اور حلاوت ایمانی کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں وقت حلاوت واردان اذا دخلت اللہ تخرج منه ابدا فی اشارت و الا بشارت حسن الخاتمہ حلاوت معنی جس دل میں داخل ہوتی ہے پھر واپس نہیں لی جاتی عطیہ شاہی ہے شاہ کو غیرت آتی ہے کہ عطیہ دے کر واپس لے لے کیونکہ وہ کریم ہے لہٰذا اس میں اس شخص کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت ہے اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمانی ملی اور حلاوت ایمانی سے حسن خاتمہ ملا اور یہ سب احادیث کی شرح سے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت والی کتاب ہے صحبت اہل اللہ کے فوائد بہت زبردست ہے آپ اپنے اکابے کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ولی اللہ بنے ہیں کسی ولی کی صحبت سے بنے ہیں اگر شاز و نادر کوئی واقعہ بھی ہوا اس میں کسی ولی کی غائبانہ توجہ ہوئی ہے ورنہ دستور یہی ہے کہ جو بھی ولی ہوا کسی ولی کی صحبت سے ہوا اللہ ملا علی قاری فرماتے ہیں جو کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں یہ خاص بات سنانی تھی ملا علی قاری بہت بڑے عالم اور جنت المالا میں متفن ہے مشکا کی شرح رکھنے والے ہیں عجیب ان کی بات ہے <laughs> ان اللہ قلوبی قلوبی اولیا ہی بال لطفی بالکر فمن کانت محبت فی ینظر الہم بالطفی والکرمی کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر وقت اپنے اولیاء اللہ قلوب کو لطف و کرم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اپنے دل کو توڑ رہے ہیں اولیاء اللہ بنے کیوں کیونکہ وہ دل کو توڑ رہے ہیں ہر وقت رضا بالقضا کے اعلیٰ مقام پر ہر وقت خون تمنا ہر وقت اصلاح کے ان کے پاس خطوط اور ای میل اور میسج آ رہے ہیں تو وہ خود بھی عمل کر رہے ہیں جبھی تو ان کے بیانات میں اثر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہر وقت لطف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ان کے یعنی اللہ والوں کے دلوں میں جس کی محبت ہوتی ہے اس پہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی اس لیے بہت جلدی لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں اس لیے آہستہ آہستہ وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے اس کے خواجہ صاحب فرماتے ہیں حکیم الامت کو خطاب کر کے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جھاں پھر جانے جانا کر دیا اور حکیم الامت کے متعلق فرما رہے ہیں یہ ہمارے حضرت جو پڑھتے ہیں نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا اس لیے اللہ والوں کے حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں کے دلوں میں کوئی ایک سیٹ بنا لے چھوٹی سی تو ان کے دل پہ جب لطف و کرم ہوگا تو ہمارے دل پہ بھی لطف و کرم ہو جائے گا اس لیے شیخ سے جو ہے فرنٹ نہیں ہونا چاہیے مضبوط تعلق ہو حضرت پچھلے مجلس سے فرما رہے تھے جزاک اللہ کہ اگر گناہ نہیں چھوڑتے شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈالا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی جزاک اللہ فرمایا کہ حکیم الامت مہاد شاہ اشر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کسی مرشد کامل سے اصلاح کروانا اصلاح کے لیے شیخ سے تعلق قائم قائم کرنا اس کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں کیونکہ عادت اللہ یہی ہے بغیر شیخ کے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی خواہ و تفسیر پڑھا رہا ہو خواہ بخاری پڑھا رہا ہو مگر اپنی اصلاح خود سے نہیں ہوتی اپنا ایپ خود سے نظر نہیں آتا اپنے چہرے پہ کہیں انک لگی اور روشنائی تو نظر کیسے نظر آئے گی جب تک آئینہ نہیں ہوگا بس شیخ جو ہے آئینہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے تمہارا یہ راستہ خطرناک ہے اس میں تمہارے نقصان ہے اتنے نقصان رستے آئے میرے لیے میرا رحمۃ اللہ جزائے خیر موجودہ شیخ کو اور پہلے شیخ اول کو انہوں نے بہت سے بیانات پابندی لگائی منع فرما دیا تو اس میں ہم تو خوب فائدہ دیکھ رہے تھے ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا جبکہ دین کا کام ہو رہا ہے اور حضرت والا کے رستے بھی چلنے کی کوشش ہو رہی تھی اور اس میں بھی حضرت نے منع فرما دیا کہ اللہ والا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہماری نظر کا ہے آدمی تو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جان دے دوں گا یہ بڑا عمدہ رستہ ہے اس میں دین کی حفاظت ہے امت کی خدمت ہے اس طریقے سے دین غالب ہو جائے گا جیسے آج کل ٹی وی پہ دین پھیلانا چاہ رہے ہیں لیکن سن لیجئے مدرسہ بیت العلوم کے استاد حدیث جن کی خلافت چھینی گئی وہ اعظم گڑھ میں مدرسہ بیت العلوم میں پڑھایا کرتے تھے میں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا ان کی خلافت کس وجہ سے چھینی گئی تو فرمایا انہوں نے ایک سیاسی تحریک کو امت کے لیے مفید سمجھتے ہوئے حکیم الامت کو لکھا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ میں اپنی تحریک پر دھیان دے دوں حکیم الامت نے تحریر فرمایا آپ کے اندر حب دنیا ہے آپ کی خلافت سلب کی جاتی ہے حالانکہ ان کی تحریر یہ تھی کہ اللہ کے رستے میں میرا دل چاہتا ہے میں اس پر اپنی جان فدا کر دوں جان قربان کر دوں جان کی قربانی پر تو انعام ملنا چاہیے <laughs> مگر بجائے انعام کے سزا مل رہی ہے حکیم الامت فرماتے ہیں آپ کے اندر حب دنیا ہے حب جا ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا واقعی قلندر آنچا گویت دیدہ گویت اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھا ہے حب دنیا کے اثہر تھے پانچ روپے کا شربت بنایا اور غلط بیانی کر کے پچاس روپے کے لیے بیچ دیا اور شربت بھی کھٹا ہو گیا خراب ہو گیا لوگوں سے گالیاں مل رہی ہیں یہ سب حب دنیا کے اثرات موجود تھے اللہ ہم سب کو بچائے اس لیے شیخ کی بات میں چون چرا نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ عجیب اگر کوئی پیغمبر بیمار ہو بول نہ سکتا ہو کمزور ہو گیا ہو بلکہ اس کا آخری وقت ہے وہاں حالت ایمان میں ایک شخص اس کو دیکھ لیتا ہے تو اگرچہ نبی نے کچھ نہیں فرمایا مگر ایمان کی حالت میں اس آدمی نے نبی کو دیکھ لیا تو بتاؤ بھائی وہ صحابی ہوا یا نہیں ہوا بتاؤ بھائی اب معلوم ہو پیغمبر کا آخری وقت ہے اس کے دنیا سے تشریف لے جانے میں چند منٹ رہ گئے ہیں مگر حالت ایمان میں ایک شخص آتا ہے اس نے آ کر پیغمبر کو ایک نظر دیکھ لیا اور پیغمبر نے کوئی واز نہیں کیا بالکل ضعیف اور کمزور ہے تو آدمی صحابی ہوا یا نہیں علماء جانتے ہیں وہ صحابی ہو گیا کیوں کیونکہ اس نے نبی کو دیکھ لیا نبی کی صحبت اس کو مل گئی اور خواتین کے لیے وہ دیکھنا جائز نہیں ان کی بات سن لی تو وہ صحابیات ہو گئیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی ایمان کی حالت میں اس خاتون نے وہ صحابیہ ہو گئیں تو اگر وہ آدمی اندھا ہے اور نبی نے اس کو دیکھ لیا تو تو, تو بھی وہ صحابی ہو گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے یا نہیں بس صحابی ہوئے یا نہیں تو جب گھر سے چلیے تو صحبت کی نیت کر لیجیے اتنی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہوں گا جب صحبت کی نیت ہوگی تو واز خود ہی مل جائے گا یہ چیز آپ کو اس زمانے میں کام آئے گی جب آپ کا شیخ اور مربی واز بھی نہیں کہے گا تو بھی آپ اللہ کی توفیق سے ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور اگر خالی واضح رہیں گے تو پوچھیں گے آج شیخ صاحب کا واز ہوگا یا نہیں میرے پاس بھی ٹیلی فون آتا ہے آج واز ہوگا جب کہا جاتا ہے ہاں تو آ جاتے ہیں آپ کہہ دو آج واز نہیں ہوگا تو نہیں آتے اس کا نام واضیہ ہے ورنہ کا صحبت کی نیت ہوگی کہے گا واز تو نہیں ہوگا تو ملاقات تو ہو جائے گی ان کی صحبت میں تو بیٹھ جائیں گے اس لیے کہتا ہوں ایک ایک عاشق ذات ہوتا ہے ایک عاشق صفات ہوتا ہے وعض ایک صفت ہے لہذا مربی کی ذات پر عاشق ہو جب تک وہ زندہ ہے اس کی ملاقات کو نعمت سمجھو یہ نہیں کہ واز ختم ہوا تو بس واضیہ بھاگا اس کا تازیہ بھی گیا <laughs> کیا باتیں ہوتی ہیں حضرت والا کی ماشاء اللہ عجیب بعض اہل علم کو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے میں تو ان کے لیے آر ہے لیکن مالداروں کی جوتیاں اٹھانے میں آر نہیں ہے کوئی مالدار دکان میں دو مالدار کان میں کہہ دے چلیے فیکٹری آپ کو دس ہزار روپے دوں گا تو یہ جھاڑو بھی لگا لے گا لیکن یہ وہ ہے جو اللہ والوں سے اعراض کرتا ہے تو رومی فرماتے ہیں چمگادر نے سورج سے دشمنی کی اور کہا اے سورج تجھے تجھے مجھ سے دشمنی ہے اور تیری روشنی سے بھی مجھے دشمنی ہے تو اس پر کیا عذاب آیا آفتاب ظاہری کی دشمنی میں اس پر یہ عذاب آیا کہ اندھیرے میں الٹا لٹکا ہوا ہے جتنے چمگادڑ ہیں سب اندھیرے میں الٹے لٹکیں گے پاگل ہوتے ہیں <laughs> الٹے لٹکے اندھیرے تو رات کو بھی اور الٹے پاگلوں کی طرح دیکھا کبھی چمگادڑ ہیں <laughs> الٹے لٹکے اندھیرے میں <laughs> عجیب پاگل اور سر نیچے پیر اوپر ہے اور وہ ایک ایک ہی منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے یعنی جس منہ سے کھا رہا ہے اسی سے نکل رہا ہے اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک ہی دروازہ ہے تو معرومی فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے ظاہری آفتاب کی نعمت کے دشمنوں کو الٹا رکھا ہے اسی طرح جو اہل اللہ کے دشمن ہیں امبیا کے دشمن ہیں علیہ السلام اللہ والوں کی حقارت و توہین کرتے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے نور سے محروم ہیں اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں ہدایت کا راستہ ان کو نہیں ملتا اللہ تک پہنچنا ان کو نصیب نہیں کبر ہے حب دنیا ہے حب جاں ہے حب مال ہے اور حب نام ہزاروں بیماریوں مبتلا ہیں مگر افسوس کہ ان کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کو اللہ جزائے خیر دین کی خبر کو نور سے بھر دے کیا پیارا شعر اپنی مجلس میں سنایا تھا اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر دوستوں میں یہی کہتا ہوں آج بھی آپ کے کراچی کے مولانا تقی عثمانی محدث ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب محدث ہیں ان بڑے بڑے احادیث کے اساتذہ نے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں کیوں اپنی اصلاح کے لیے نفس مٹتا ہی اسی سے ہے نفس کے مٹنے کی بجز اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے آخر میں کچھ بات کر کے سبحان اللہ شیخ کی اتباع اس کے اقوال میں کرو ہر عمل میں ضروری نہیں ممکن ہے غلبہ حال میں ہوا ہو جس طرح میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ ہمیشہ لنگی پہنتے تھے پاجامہ نہیں پہنتے تھے اور فرماتے تھے مجھے بیماری ہے اس لیے لنگی پہنتا ہوں تم اس کی اتباع مت کرو پھر ارشاد فرمایا جو شخص ہر بات میں شیخ کا نام لیتا ہے وہ سنت صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین پر عمل کرتا ہے کیونکہ صحابہ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص سے فیض بھی زیادہ ہوگا جو اپنے شیخ کا نام لیتا ہے فرمایا کہ اللہ نے ایک راز میرے دل میں ڈالا کہ حضرت والا فرما رہے ہیں تقوا والوں کے ساتھ رہنے سے ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے یہ بڑی خاص بات ہے باقی ایک ہمت ایک حوصلہ ایک طاقت ملتی ہے کیونکہ جب کئی غم اٹھا رہے ہوں گے تو سب پر غم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے فرمایا اپنے شیخ کو یوسف روحانی سمجھو اور خود کو یعقوب روحانی سمجھو ہمارے حضرت والا یوسف روحانی ہے ہم یعقوب روحانی ہیں اور آہو زاری کرو شیخ کے سامنے اپنا وجود ختم کر دو حضرت گنگوئی رحمۃ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب بناتے جب ان کا وجود ہوتا بادی تب ہوتا ہے جب وجود الگ ہو اور شیخ بوڑھا ہوتا ہے اس کی شراب اور تیز ہو جاتی ہے پھر حضرت والا رونے لگے اور فرمایا مجھے اپنے شیخ یاد آ گئے اس لیے رونا آ گیا واہ کیا بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں بھی تڑپ رہا ہوں حضرت ہمارے حضرت دو دن کا سفر تھا وہ بڑھیا ماشاء اللہ اب جمعرات تک ہو گیا فرمایا کیا کہوں دوستوں یہ اس لیے تڑپ ہوں کہ یہ بات عجیب ہے اگر لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ تفصیل کے ساتھ علم کے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو آج کوئی گھر میں نہیں رہے نہ تجارت گاہوں میں رہے گا اصل میں ہر شخص جاہل انل فائدہ ہے آج اگر صحیح فائدہ معلوم ہو جائے تو سب اپنے مدرسوں اپنی تجارتوں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یار کی تلاش میں نکل جائیں لیکن میں کہتا ہوں کسی اللہ والے کے بعد کم از کم ایک چلہ لگا لو چونکہ لوگوں کو فائدہ نہیں معلوم لہٰذا قاعدہ حیات سے محروم ہے دو سال شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم ارے کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے <laughs> واہ یہ کتاب وہاں سے ملتی ہے لینی چاہیے اس کا تھوڑا روزانہ پڑھیں گے تو صحبت شیخ کی اہمیت کا پتہ چلے گا یہ میں اس لیے اٹھائی کہ ایک ہمارے دوست ہیں نظامانی گاؤں میں وہ اس کو پڑھنا انہوں نے شروع کری بولنا ہے میں اتنا تڑپ رہا ہوں کہ یہاں غرفہ آنے کے لیے کہ بس اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کہ واقعی اللہ علیہ صحبت کتنی بڑی نعمت ہے ایک کالا کتا ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا حکیم الامت یہ بات فرما رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ عام آدمی نہیں تھے مجدد تھے جامع المجدین ایک کالا کتا ایک بزرگ کی مجلس کے پاس بیٹھا رہتا تھا کچھ دن کے لیے غائب ہو گیا شیخ نے کہا بھائی آج کل وہ کلوا کتا نہیں آ رہا <laughs> مریدوں کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے اپنے شیخ کو خوش کرنے کے لیے بے قرار اور مجنون ہو جاتے ہیں وہ سب تلاش میں لگ گئے معلوم ہوا آج کل وہ کسی کتیا کے پیچھے پھر رہا ہے دیکھو بھائی خیال رکھنا <laughs> غرفہ میں رہتے ہو نا کسی کتیا کے پیچھے میں شروع کر دینا پیچھے <laughs> مریدین اس کو پکڑ کے کتے کو پکڑ کے لے آئے اور شیخ کو بتایا کہ آج کل یہ کتیا کے چکر میں ہے شیخ نے کہا نالائک تمہاری مجلس میں بھی آتا ہے رات دن اللہ کا تذکرہ سنتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ایک کتیا کے چکر میں آ کر نے میری مجلس چھوڑ دی آہ بس وہ کتا فوراً اٹھا ایک نالی میں منہ ڈال کر مر گیا اہل اللہ کی صحبت کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے حکیم علمت فرماتے ہیں آہ ایک کتے کو شرم آ گئی اور آج ہم انسانوں کو حیا نہیں کہ کس بے شرمی اور ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں شیخ کی محبت میں چاپلوسی بھی جائز ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے اس لیے شیخ سے ناز و نخرہ حرام ہے اپنی معمولات کو مجھولات کی تھیلی میں ڈال کر شیخ کے پاس آؤ <laughs> یعنی سمجھو میں جاہل ہوں اور کیونکہ پستی ہی میں پانی آتا ہے معروفی فرماتے ہیں ہر کجا پستی آ وہاں جا رود یعنی جہاں پستی ہوگی پانی وہیں آئے گا سبحان اللہ ایک شیخ صاحب نے عرض کیا کہ شیخ کے پاس جانے کو اگر ماں باپ منع کریں تو کیا کریں ارشاد فرمایا حضرت رحمۃ اللہ امداد الفتوا میں لکھا ہے فتویٰ ہے باقاعدہ کہ دین سیکھنا فرض ہے اس لیے اگر ماں باپ منع کرتے ہوں تو بلا اجازت کسی بہانے سے شیخ کے پاس چلا جائے اور بیوی کی اجازت کے بغیر بھی آ سکتا ہے بیوی منع کرتی ہو تو کوئی بہانہ کر دو کہ کسی کام سے جا رہا ہوں تمہارے لیے بہت عمدہ کپڑے لاؤں گا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا سچ بولنے سے زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس کا دل خوش کرنا ثواب ہے مثلا ایک چیز بیوی کے لیے پانچ روپے کی لائے اسے بتاؤ کہ پچاس روپے کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ملے گا اشاعت فرمایا لوگوں کا دین کے لیے آنا زیادہ مفید ہے اللہ کا زیادہ فضل ہوتا ہے جو اصلاح کے لیے آتے ہیں ان کو نفع زیادہ ہوتا ہے ورنہ مجمع واس سن کر چل دیے اور بس اس لیے آنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے فرماتے ہیں تنہائی میں بھی شیخ کے ساتھ ملے ابھی حیدرآباد گئے ہم لوگ تو ماشاء اللہ سارے دوست میں صرف میسج کر دیا تھا بہت سارے دوست آ گئے ماشاء اللہ نانی کا انتقال ہوا کل وہیں تھا حیدرآباد میں تو جو ایک مینارہ مسجد ہے نا اس میں جنازہ تھا مانا الحمد اس فقیر سے پڑھوایا جنازہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں تھا نانی کا انتقال ہو گیا تو نانا سے سفارش کر کے میں نے جنازہ پڑھایا وہ ایک مینارہ مسجد کتنی بڑی ہے چھ نمبر کی اس میں اہل رسومات کی تھی الحمد للہ فقی نے جنازہ پڑھایا تو وہاں پہ بہت سارے دوست آئے ہوئے تھے ہمارے میں نے سب کو میسج کر دیا تھا کہ صوفی ابو مریض صاحب بھی آ گئے تھے آخر میں تو اس میں میں سب سے یہ عرض کیا کچھ لوگ مشورہ کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا یہ کوئی مشورے کا وقت تھوڑی ہے اس وقت تو <laughs> فیملی کے ساتھ آیا ہوں اس وقت آپ تنہائی میں آئیں ہفتے اتوار کو فارغ ہوتا ہوں فجر کے بعد روزانہ میرے پاس وقت ہوتا ہے <clears throat> اور اگر آپ کو اور بہت ضروری مشورہ روزانہ عشاء کی مجلس کے بعد یا عشاء کی مجلس عشاء کی نماز کے بعد آپ میرے پاس آ جائیں ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر ہم عشاء کی مجلس میں چلے آئیں گے تنہائی میں شیخ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ ضرور کرنا چاہیے اور جو امرد ہیں وہ پھر خط لکھ دیں اور جو عورتیں خواتین وہ خط لکھ دیں تفصیل سے خط لکھ دیں محرم کے دستخط کے ساتھ ابھی حضرت نے کتنی دفعہ درد دل سے فرمایا بار بار نصیحت فرمائی خواتین خط میں محرم کے دستخط ضرور کروائیں اپنی اصلاح کروائیں عورتیں بھی اپنی اصلاح خط کے ذریعے کروائیں ان شاء اللہ تعالیٰ خط سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ مرد ایسے ہوتے ہیں وہ شیخ کو ڈائریکٹ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کوئی بھی بات ہے ذرا سی بھی بات ہے اب اس کو شرما حضرت فرمایا تھا شرما حضوری میں شیخ چلے جاتا ہے پہلا شیخ چلا گیا اب شرما حضوری میں دوسرا شیخ چلا گیا اب تیسرے شیخ تو فرمایا تھا کہ شرما حضوری مت لکھائیں ہمت کر کے قلم اٹھائیں بیوی سے بولو مجھے ذرا پرچہ لا کے دو میں آج ساری برائیاں اپنے شیخ کو لکھوں گا <laughs> ایک دفعہ تو پہلی دفعہ تو ساری برائیاں لکھ دیں پھر اگلے خط میں تین تین کر کے اصلاح کروائیں ایک بیماری پھر دوسری بیماری تیسری بیماری ان شاء اللہ تعالیٰ خط کے ذریعے جتنی اصلاح ہوتی ہے اس سے بہت ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے شیخ کی مشورے میں برکت ہوتی ہے اور یہ بہت کوئی ایمرجنسی ہے تو وقت لے کر مشورہ کر لیں خواتین بھی بھاری آواز کر کے جن کو حضرت والے نے اجازت دی ہوئی اس فقیر کو بھی اجازت دی ہوئی الحمد للہ بہت سی خواتین جو حضرت سے بیٹھتے ہیں اس فقیر سے اصلاح کرواتی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے وہ خواتین ہمارے شیخ سے اجازت لیں کہ میں کمال سے دوبارہ اصلاح کرواؤں یا نہیں کرواؤں یا جو بھی اس شیخ سے اصلاح کراتی ہیں حضرت مصروف ہوتے ہیں حضرت نے کچھ لوگوں کا نام بتایا ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا وہ خواتین دوبارہ حضرت والا ہمارے موجودہ شیخ سے اجازت لیں کہ بھائی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے اصلاح کرواتی ہیں ہمارے حضرت سے بیٹھے تو انہوں نے ماشاء اللہ انہوں نے دو تین خواتین نے اجازت لی پھر حضرت نے اجازت دے دی کہ آپ کمال سے اصلاح کروا لیا کریں وہاں اجازت لینی ضروری ہے کیونکہ حضرت والا کا کال ہے نا اس سے حضرت کو اعتماد بھی رہے گا تو اس لیے اصلاح جو ہے بہت ضروری ہے اصلاح کروائیں گے نا انشاءاللہ سارے دل کا بوجھ حضر فرماد سارا غم تو شیخ اٹھا رہا ہے آپ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے <laughs> جب شیخ بنا لیا وہاں یہ ہے کہ پل سرات پہ سے اکیلے گزارنا ہوگا شیخ آپ کو پڈی بٹھا کے نہیں گزارے گا <laughs> وہ آپ کو اپنا بوجھ خود ہی سب اپنا سارا عمل کرنا ہوگا آپ نے فجر قضا کر دی آپ نے جھوٹ بولنا ہے رشوت لے رہے ہیں اس میں شیخ کا تھوڑی نقصان ہے آپ لکھ کے دے دیں بھائی مجھے فجر قضا ہو گئی ہو گئی حضرت فرماتے ہو گئی نہیں آپ نے کی ہے فجر کی نماز قضا نظر پڑ گئی پڑھی نہیں پڑھائی ہے آپ نے میں بیٹھا ہوا تھا گنجا ہو رہا تھا میری جو ہے نظر جو ہے وہ لڑکیاں بنی اس میں پڑ گئی حضرت میں پڑھی نہیں تم نے پڑھائی ہے <laughs> ایک شخص نے حضرت کو لکھا حضرت میں وہاں پہ نائی کی دکان پہ گیا تھا وہ لڑکیاں بنی ہوتی ہیں نا اس پہ نظر پڑ گئی حضرت فرمایا تو پڑھی نہیں تم نے پڑھائی دیکھا کیوں تم نے وہ سیمپلس بنے ہوتے ہیں کلر وغیرہ کے لڑکیوں کی بنی ہوتی ہیں تصویریں اس لیے پڑھتی نہیں انسان پڑھاتا ہے ہمارے بزرگوں سے ماشاء اللہ لوگوں نے ایک ایک بات کی اصلاح کروائی ہے نیند آ رہی ہے بریانی کھا کے نیند آتی ہے نا <laughs> ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت سی لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی اللہ تعالیٰ سب کی جائز پوری فرمائے اپنی رحمت سے ہمارے حضرت والا وقت لاہور میں ماشاء اللہ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر کا سیاحت المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے حکیم علمت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلافہ سب جمع ہوتے ہیں وہاں پہ تو مولانا فضل رحیم صاحب بزرگ ہیں ماشاء اللہ مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں جو جامع شیف لاہور کے بانی تھے جنہوں نے تھانوی رحمۃ کی صحبت اٹھائی انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کیا تھا باقاعدہ کہ آپ کو اسی سیٹ پہ جگہ دی جائے گی جہاں حضرت والا عارف بلّہ مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ کا بیان ہوتا تھا اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کا بیان ہوتا تھا تو اثر سے مغرب کل ہمارے پیارے شیخ کا بیان ہوا اثر سے مغرب بہت درد بھرا بیان ہوا میں نے سنا نہیں ہے اب اس سے کاشف بھائی سے اس کی تفصیل لی ہے میں نے انشاءاللہ پورا سننے کا ارادہ ہے تو مولانا فضل رحیم صاحب تشریف فرماتے وہاں تو حضرت نے بیان فرمایا جو ہمارے حضرت کا ماشاء اللہ شاہانہ انداز ہے تو فرمایا پھر مولانا فضل رحیم صاحب نے مائک لیا فرمایا آپ نے پورے ہمارے سارے اکابرین کا ترجمہ کر دیا اور آج ہم اسی مجلس میں میں بھی توبہ کرتا ہوں ہم سب توبہ کریں انہوں نے جو باتیں بتائی ہم اس پر عمل کریں گے بہت بڑی بات ہے اور ہمارے حضرت تو گلے لگا لیا یعنی جو مولانا فضل رحیم صاحب ہیں بہت بڑے شیخ العدیز بہت بڑے عالم ہیں مفتی محمد حسن مرستی رحمدوں کے بیٹے ہیں جامعہ شفیع لاہور کے بانی ان کے بیٹے اور ان کو بارہ شاید ان کو یا بولا ہارون صاحب ان کو شاید بارہ بزرگوں سے خلافت بھی ہے اتنے بڑے اور فرمایا تھا کہ آپ کی اس بیان سے مجھے بہت زبردست فائدہ ہوا ہمارے عزت کو کس طرح گلے لگا لیا اور بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ مگر ہمارے عزت کو وہی تردد ہو رہا تھا تصویر کھنچوانے کا تصویر جو ہے تصویریں ہمارے بزرگانے دین دن نہیں کھنچواتے میرے حال تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پھر اور بزرگوں نے بیان سنا تھا ایک بہت بڑے لاہور کے بزرگ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہماری مسجد میں مغرب سے شاہ روزانہ بیان فرمائیں گے تو ابھی حضرت کا منگل تک تو سفر ہے ہی لاہور میں میرے شیخ شیخ موجود ہیں اس وقت ہو سکتا ہے جمعرات تک ہو جائے اور ہفتے اتوار تک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میں ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب حضرت یہاں کراچی میں ہوتے ہیں تو بڑی برکتیں رہتی ہیں وہ تشریف لے گئے ایک ہیں اور بھی ولی اللہ ہیں اور نیک عورتیں بھی ہیں سمبر سوسائٹی میں اتنے علماء ہیں ماشاء اللہ اور بھی اللہ والے ہیں میں جب حضرت شیخ ہوتے ہیں تو وہ ایک عجیب برکت کراچی میں رہتی ہے وہ چلے گئے اڑ کے <laughs> لاہور تشریف لے گئے پاکستان میں تو برکتیں ہیں مگر وہ کراچی میں ایک خاص نور تھا ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ کمی ہو رہی ہے اس میں مگر حضرت فرماتے ہیں جہاں مرغی جاتی ہے اس کے بچے بھی وہیں چوزے بھی وہیں چلے جاتے ہیں تو اگر کسی کے پاس طاقت ہو اور آسانی ہو تو شیخ کے پاس جائے شیخ کے ساتھ سفر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے میرا پورا ارادہ تھا مصباح بھائی کو میں نے فون کر دیا تھا رات کو جب حضرت کی فلائٹ ہوئی تھی اچانک پی آئی کی میں نے اسی جہاز میں اپنی سیٹ بھی کروا لی تھی مصباح بھائی سے کہہ کر میں اسی وقت پھر رات کو نانی کا انتقال ہو گیا حضرت سے اجازت بھی لے لی تھی اس لیے پھر میرا حیدرآباد کا سفر ہو گیا اچانک اس میں ہی بہرحال اللہ تعالیٰ سے راضی رہے میں میرا حضرت کے ساتھ لاہور جانے کا پورا ارادہ تھا وہ ملتوی ہو گیا ارادے پہ تو سوا مل جائے گا نا ان <laughs> اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے اور باقی ایک بات تھی کہ جب تک حضرت سفر پر ہیں اور میں بھی لاہور نہیں جا رہا اس وقت تک انشاءاللہ روزانہ فجر کی مجلس اس فقیر کے گھر پہ ہوگی تو جو چاہے آ سکتا ہے جب حضرت تشریف لے آئیں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگی میں یہ حضرت نے اجازت دی اس فقیر کو جزاک اللہ دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی المیا اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو جو موجود ہیں موجود نہیں جو سن رہے ہیں مرد اور عورتیں سب کو صاحب نسبت اللہ والا بنا دے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے یا اللہ اے اللہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما دے معاملات اور معاشرت کی اصلاح فرما دے اچھے اخلاق نصیب فرما نفس کو مٹانے کی توفیق دے رضا بالخذا نصیب فرما کہ جو مصیبت جو پریشانی ہے اس پہ راضی رہیں بھلے آنکھوں سے آنسو بہیں وظیفہ بھی لیں تعویذ بھی شیخ سے لے لیں دعائیں بھی منگوائیں مگر اے اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اس پریشانی میں اس مصیبت میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما لوگوں سے اچھے اخلاق نصیب فرما آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ ہو کینہ نہ ہو محبت سے رہنے والا بنا ایک دوسرے کی برائیاں نہ دیکھیں صرف اچھائیاں ہی نظر آئیں اپنے ایر نظر آئیں سامنے والے کی اچھائیاں نظر آئیں اے اللہ نمازوں قائم کرنے والا بنا دے ہماری ماں بہن بیٹیوں میں توفیق دے کے وہ یا اللہ اپنے شوہروں کی خوب خدمت کریں خدمت گزار بنا دیں شوہر کو خوش رکھنے والا بنا دیں عورت کے لیے سب سے بڑا رتبہ شوہر کیا ہے ماں باپ سے ہی بڑھ کر جب شادی ہو جائے تو یا اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے شوہروں کی خوب خدمت کریں ان کو خوش کریں اے اللہ ہم مردوں کو توفیق دے کہ بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کی خطاؤں کو معاف کریں بچوں پہ ظلم نہ کریں پٹائیاں نہ کریں اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ تعالیٰ نظر بچانے کی توفیق دے دیجیے امردوں سے لڑکوں سے نہ عورتوں سے مجھے بھی ہم سب کو نظر بچانے کی توفیق دے دیں اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے جب خاندان والوں سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے اے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو میں بھی کمزور ہم سب کمزور مگر آپ نے پوری طاقت دی ہے گناہ سے بچنے کی اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما دیجیے اللہ اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما کہ ہم جان دے دیں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے تسلیم و رضا نصیب فرما دیجیے اے اللہ اپنے خاص فضل فرما دیجیے ہم سب کی اصلاح فرما دے جس کے دل میں جو جائز حاجت پوری فرما دے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے اللہ والے رشتے عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما اے اللہ آپ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اے اللہ نے ان نعمتوں کے زوال سے ہم پناہ چاہتے ہیں اچانک مصیبت کے آ جانے سے اچانک ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما اور یہ اللہ گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما ہر لمحہ خوشیاں دکھا ہر غم سے بچا جس کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سر تاج ہمارا حضرت کو بنا دے حضرت والا کو عافیت سے رکھیے عافیت سے واپس کراچی لے آئیے اور خوب درد دل سے دینی خدمات شرف قبولیت عطا فرما خوب زبردست کام کام لے رہے ہیں اور مزید کام لیجیے اور قبول بھی فرمائیے اور خوب حسن بیان شرف قبولیت عطا فرمائیے اور خوب رجوع فرما دے لوگوں کا اور خوب رجوع ہو رہا ہے اے اللہ ہم تو صرف دعاؤں میں حصہ ڈال رہے ہیں اور یہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے اور ہمیں ان بزرگوں کی قدر کرنے والا بنا بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت اور علماء کا ادب نصیب فرما دیجیے اللہ شوہر بھی بڑا ہوتا ہے رتبے میں ہماری بیویوں کو توفیق دے جو شادی شدہ ہیں خواتین اپنے شوہروں کا خوب ادب کریں اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما یا اللہ نمازوں قائم کرنے والا مانا سستی کو چستی سے بدل دے فکر عطا فرما دیجیے اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے وہ صلی اللہ علیہ نبی المین یا ہمارا اکثر شادی کے وقت اور موت کے وقت بھی امتحان ہوتا ہے نامحرم لوگ جنازہ دیکھنے کے بہانے اندر آ رہے ہیں اندر آ رہے اور نامحرم عورتوں سے مل رہے ہیں ایسے وقت ہاں یہ بات بتانی تھی ایک بات رہ گئی تھی کہ جب ہم لوگ گھر کے اگر بڑے نہیں ہیں اور چھوٹے ہیں عمر میں اور گھر کا بڑا کوئی اور ایسے ہمارے نانا تھے دادا تھے نانا ہوں دادا ہوں اور بڑی بڑی عمر کے لوگ موجود ہوں ہمارے اختیار میں نہ ہو اور ہم دینی خادم بھی ہوں کوئی عالم ہے کوئی خلیفہ ہے یا کوئی مستقل مجلس میں جانے والا ہے خلافت کوئی ضروری نہیں ہے روزانہ مجلسوں میں جانے والا ہے تو وہ اس کا حکم نہیں چلتا ہو تو بس وہ اپنے اوپر شریعت و غالب رکھے دوسروں میں پابندی نہ لگائے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر آپ سے پوچھا جائے اور واقعی وہ آپ کو بڑا مانے آپ کے ایسے اخلاق ہوں ایسے اخلاق سے اگر آپ پیش آئیں تو خود بخود پورا خاندان آپ کا دیوانہ ہو جائے پھر تو بات الگ ہے <laughs> پھر تو آپ ہی کی بات سنیں گے نا کیونکہ وہ آپ کے اخلاق کے دیوانے ہیں اس لیے حضرت فرماتے ہیں پہلے اخلاق سے دین پھیلتا ہے اخلاق میں دوستوں کو یہ بتایا تھا یہ بات رہ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر انگلی چادر بٹھا دی تو ہم خاندان والوں سے کیوں نفرت کریں کیونکہ ہمارا پورا خاندان آیا تھا اور سب کیسے کیسے لوگ کوئی کس مسلک کا کوئی کس مسلک کا آگے بڑھ کے لوگوں سے محبت دی اس سے مجھے حدیث شریف یاد آئی تھی بابا حضرت موجودہ لیے اتنی دعائیں نکل رہی تھیں لا خی ولا اللہ اس میں خیر نہیں محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی جو بھی خاندان والا آتا رہا میں اس سے بڑھ بڑھ کے آگے ملا الحمد للہ اثر میں تو بہت لوگ آئے تھے آگے بڑھ کے ملا سب لوگ بڑے حیران ہوئے مولوی لوگ اتنی محبت بھی کرتے ہیں کیا <laughs> یہ آپ نے کیسا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے ماشاء اللہ آپ نے گیٹ اپ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے حضرت والا کی برکت ہے گیٹ اپ ویٹ اپ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بس <laughs> دل کا گیٹ اپ صحیح کر دیں ہمارا ظاہر تو بن ہی جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے بات دن بنتے بنتے ہے اس دفعہ بڑا زبردست مجھے فائدہ ہوا اتنا نور محسوس ہو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتا ہاں۔ اس لیے دین جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے اپنی شریعت کو اپنے پر ہی رکھیں ہاں۔ یا پھر ایسے اخلاق رکھیں بچھے چلے ہیں سب کے سامنے ہاں ایسے بچنا ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے یعنی کہ شریعت کے حکم توڑ کے کے بچ گئے کہ خاندان والے کی نام محرم عورتوں کے سامنے آ جائے ہاں میں تو بچ گیا ہوں بہت اچھے اخلاق ہیں میرے <laughs> اور ممانی کے سامنے بھی آ گئے ممانی نام محرم ماموں کا گھر تھا تو ممانی نام محرم ماشاء اللہ ان کو بھی اس فقیر سے اتنا حسن بڑی عمر کی ہیں حسن زن پیدا ہو گیا یہ کمال نے جنازہ پڑھائی والدہ سے بڑی تعریف کر رہی تھی تو یہ حسن لوگوں کے اندر محبوبیت ہو جانا یہ اچھی بات ہے باقاعدہ مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمی نہ فدین دین و حب الناس اللہ دین کی سمجھ عطا فرما لوگوں میں محبوبیت عطا فرما محبوب ہوں گے تو لوگ دین کی بات بھی سنیں گے اگر ہر کسی کو تانے دیں گے نہیں امی ایسا نہیں ہو چاہیے ایسے بدتمیزی پیش آ رہے ہیں نہیں یہ تو زنا ہو گیا یہ تو آنکھوں کا زنا ہو گیا یہ کیسی باتیں ہیں ایسے تو دین نہیں پھیلا ہے وہ آپ اپنے تک رکھیں بیان میں کہہ سکتے ہیں کسی کوئی ہمیں اختیار دے دوسروں پہ اس طرح زور زور سے بولنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے اس طرح بہت زبردست فائدہ ہو یہ بھی بتایا کہ قبر میں انہوں نے پھول چڑھا دیا اب میں وہاں پہ جائز نہیں ہے قبر کے اوپر پھول چڑھا دینا اب میں وہاں پہ چیخنا شروع کر دوں نہیں جائز نہیں ہے سارے بھاگ جائیں گے جتنے لوگ قریب آئے تھے <laughs> حضرت بالا کے اس سلسلے سے حکمت کی وجہ سے منع نہیں کیا مگر اپنے مریدین کھڑے ہوں تو منع کریں گے بھائی کیا کر رہے ہو اور پھول وغیرہ نہیں لگانے چاہیے وہ ایسا عمل نہیں تھا کہ اس پہ سختی کی جائے اس لیے اس وقت میں نے بولا نہیں بھائی ہاں، سب لوگ اتنی محبت سے ملے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں سے ان کو حسن دن بڑھے گا اس لیے ہر بات ذرا پوچھ پوچھ کے کرنی چاہیے خاندان میں دہشت نہیں پھیلانی چاہیے دین میں دہشت گردیاں نہیں ہیں اچھا، پوچھ کے کریں <laughs> سمجھے